بڑا ضعیف اور کمزور بنایا ہے خلق الانسان ضعیفہ ضرورتیں پوری نہ ہوں تو اس کے لیے ہلاکت ہے ساری دنیا کے انسانوں کی دوڑ ہے اپنی خواہشات ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے دونوں جہان کی ضرورتیں پوری کرنے کا ایک راستہ انسانوں نے بنایا ہے شیطان نے چلایا ہے اور اس کو سجھایا ہے ایک سرات مستقیم ہے جو سیدھا راستہ ہے ایک ٹیڑھا راستہ ہے ٹیڑھا راستہ کیا ہے کہ اپنی ضرورت خواہش پوری کرنے میں اللہ کے حکم کو نہ دیکھا جائے اپنی خواہش کو دیکھا جائے حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے یہ نہ دیکھے میری خواہش میری ضرورت کیسے پوری ہو یہ دیکھے اور اسی پر سارا جہان اللہ ماشاء اللہ اس وقت چل رہا ہے اس سے پیچھے ایک غلط ذہن بنا ہے وہ ذہن یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں اور پیسہ کمائی سے آتا ہے ہمیں عزت چیزوں سے ملتی ہے جائیداد سے ملتی ہے منصب اور کرسی سے ہمیں عزت ملتی ہے اور یہ پیسے سے حاصل ہوتا ہے ہمارے جو اولادیں ہیں ان کا مستقبل بھی دنیاوی جائیداد سے محفوظ ہوتا ہے اور وہ بھی پیسے سے حاصل ہوگا لہذا اگر کوئی میرا مسئلہ ہے تو وہ بھی پیسے سے میری اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ بھی پیسے سے اور پھر آگے نظر بھی ایسے ہی آتا ہے یہ ایک ذہن بنا اس ذہن نے سوری گوڑی کو غلط کی طرف چلا دیا اب کمانے والا یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کیا کہتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ کہاں سے آئیں گے سود سے آئیں گے تو سود لے گا جھوٹ سے آئیں گے تو جھوٹ بولے گا سچ سے آئیں گے تو سچ بولے گا رشوت سے آئیں گے تو رشوت لے گا خیانت سے آئیں گے تو خیانت کرے گا یہ ایک راستہ چل چکا ہے اور اس میں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے وہ جو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے اذا اللہ و جل يعطي العبد على معاصيه من الدنيا فإنما هو استدراج جب تم کسی کو دیکھو کہ نافرمانی کے باوجود اللہ اس کے رزق کو بڑھا رہا تو یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ تعالی کی پکڑ میں آیا ہوا ہے استدراج کیا ہے ڈھیل دے کے پکڑنا وہ یہ سمجھے کہ میری تو بڑی بات بن گئی اور یہ نہیں پتا کہ اس کے گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے اور اس کو اچانک غفلت کی موت اللہ مار دے گا اور جو بغیر توبہ کے مر گیا تو سارا جہان بھی لے لیا تو کیا لیا ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے یہ ایک راستہ چالو ہے تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے صرف اتنی محنت نہیں کہ لوگ نمازی بن جائیں اور روزے دار بن جائیں پورے نظام زندگی کو بدلنے کی محنت ہے اور نظام بدلنے سے پہلے سوچ بدلنی پڑتی ہے سوچ بدلے بغیر کوئی دنیا کی طاقت انسان کو نہیں چلا سکتی انسان جانور نہیں کہ ڈنڈے سے چلے انسان جانور نہیں کہ یہ طاقت سے چلے یہ سوچ بچار کا ایک پورا مجموعہ ہے اس کی سوچ جدھر کو چلے گی یہ ادھر کو چلے گا تو سب سے پہلی محنت سوچ کا بدلنا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کے نہیں بھیجتا تھا شروع میں کسی نبی کو طاقت نہیں دی تاکہ کوئی ڈنڈے کی وجہ سے نا ساتھ چل پڑے قسم پرسی میں دنیا کا آخرت کا سردار سارے نبیوں کا سردار دنیا کا سب سے بڑا فقیر تھا ولد یتیمن مسکینا یتیم پیدا ہوئے فقر میں زندگی گزاری اور مسکنت کی موت مرے یہ ایک پوری محنت ہے وہ کیا ہے کہ سوچ بدلی جائے اب سوچ کیا بدلنی ہے کہ پیسے سے کام نہیں ہوتے اللہ کام بناتا ہے اور اللہ کے کام بنانے کا ذریعہ اس کی اطاعت ہے ویسے تو نافرمان کو بھی دے گا حضور نے فرمایا لا تغبطن فاجرا أن له ان يعني النار کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی تم ہائے نہ کرنا تمہیں کیا خبر کہ اس کے پیچھے دوزخ کی آگ لگی ہوئی ہے کبھی اس کو دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ یا آل تلنا قارون یہ نہ کہنا کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو اس سوچ کو بدلنا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اللہ کرتا ہے اور سارے حالات میرے میری اولاد کے میرے ملک کے میرے صوبے کے میرے شہر کے میری تجارت کے اللہ بناتا ہے اللہ بگاڑتا ہے یہ ہر مسلمان اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے اگر محنت نہیں کرے گا تو دنیا کی کوئی حکومت اس بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتی یہ وہ بیمار ہے جس کو زبردستی کھلائیں گے تو کہہ کر دے گا اور چلائیں گے تو دم توڑ دے گا اس میں طاقت ہی نہیں چلنے کے قابل ہی نہیں تو چلائیں کیسے وہ کھانے کے قابل نہیں تو کھلائیں کیسے زبردستی کھلایا جائے گا تو کیا کرے گا چلایا جائے گا تو گر پڑے گا یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ نا اہل ہے اسلام پر چلنے کے اسلام پہ چلنے کی استعداد ختم کر چکا ہے جس آدمی کا دنیا میں مال کمانے کا جذبہ ہو دنیا میں لذتیں لوٹنے کا جذبہ ہو دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنے کا جذبہ ہو وہ اسلام پہ چلنے کے قابل نہیں رہتا اب ہر آدمی کو الگ الگ محنت کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی سوچ بدلے اپنا اپنا ذہن بدلے کہ پیسے سے نہیں اللہ سے اور لوگ کہیں گے کیسے نہیں تمہاری تبلیغ بھی پیسے سے ہوتی ہے تم یہاں آئے تو پیسہ خرچ کر کے آئے دکان پہ روٹی لینے گئے تو پیسے سے ہی تو ملی پھل لائے تو پیسے سے لائے کھیتی باڑی کی تو پیسے سے کی تو اللہ سے کیسے ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ اللہ کبھی اسباب کے پردے میں کرتا ہے کبھی اسباب کے بغیر کرتا ہے کبھی اسباب کے خلاف کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں گھنٹوں سوچنا اور دعوت دینی ہوگی ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا کہ اس میں غور کرو تمہیں پتہ چلے گا کہ طاقت کسی اور کے پاس ہے مخلوق کے پاس کچھ نہیں ان القوت جمی آ طاقت کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے عزت فعن العزت اللہ جمی عزت اللہ کے پاس ہے ذلت کے خزانے اللہ کے پاس و تو ذل و منتشا عزت کے خزانے اللہ کے پاس و تو عز و منتشا ملک کے خزانے اللہ کے پاس تو اتل ملک منتشا اور پکڑ کے خزانے زوال کے خزانے الٹنے کے پلٹنے کے خزانے اللہ کے پاس وتنزع الملک ممن تشاء ہواؤں کے خزانے اللہ کے پاس ارسلنا علیہم ریحا عذاب کے خزانے اللہ کے پاس منہم منہم منہم من من من اخذته الصیحہ خسفنا به الارض اغرقنا عذاب کے کے خزانے اللہ پاس ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی للہ ما فی فی السماوات وما الارض زمین آسمان جو کچھ اس میں ہے اللہ کا الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض زمین آسمان میں جو ذی شعور ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا سارے کا سارا نظام اللہ ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے کون ہے بھائی اچھا اس کا تعارف کیا ہے الذی خلق السماوات والارض جس نے زمین آسمان بنایا کس دن دن میں فی ستت ایام کہاں رہتا ہے فمستوا علی العرش کیا کرتا ہے یغش اللیل النہار یطلبہ حفیفا دن رات کا نظام چلاتا ہے اور کیا ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات سورج اس کے تابع ہے چاند اس کے تابع ہے ستارے اس کے تابع ہیں یہ سبب سے بھی اللہ دیتا ہے بغیر سبب کے بھی اللہ دیتا ہے ہر چیز کا پہلا اللہ نے بغیر سبب کے بنایا ہر چیز کا پہلا پانی پانی کے بغیر بنایا پتھر پتھر کے بغیر بنایا ہوا ہوا کے بغیر بنائی آسمان آسمان کے بغیر بنایا مٹی مٹی کے بغیر بنائی درخت درخت کے بغیر بنائے انسانوں کو انسان کے بغیر بنایا عورتوں کو عورتوں کے بغیر بنایا جنات کو جنات کے بغیر بنایا پھولوں کو پھولوں کے بغیر بنایا درختوں کو درختوں کے بغیر بنایا چوپائے کو چوپائے کے بغیر بنایا دوپائے کو دوپائے کے بغیر بنایا لطافت کو لطیف چیزوں کو ان چیزوں کے وجود کے بغیر بنایا کثیف چیزوں کو ان کے وجود کے بغیر بنایا یعنی مادہ نہیں تھا لوہے سا لوہا پڑا تھا اس سے اللہ نے ڈھیر سارا لوہا بنا دیا مٹی پڑی تھی اللہ نے اس سے مٹی بنا دی یا پانی پڑا تھا اللہ نے اس سے پانی بنا دیا سونا پڑا تھا اس سے سونا بنا دیا نہیں کون ہے وہ البدیر بدیع وہ ذات ہے المبدی المبدی مبدی وہ ذات ہے جو بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دے خالق ہے بنانے والا ہم بھی خالق ہیں یہ ہم نے ممبر بنایا ہے یہ ہم نے اسٹینڈ بنایا ہے لیکن ہم مبدے نہیں ہیں ہم نے لکڑی سے ممبر بنایا لوہے سے اسٹینڈ بنایا اللہ نے لکڑی کے بغیر لکڑی کو بنایا لوہے کے بغیر لوہے کو بنایا ربڑ کے بغیر ربڑ کو بنایا انسان کے بغیر انسان بنایا کھال کے بغیر کھال بنائی شکل کے بغیر شکل بنائی آنکھوں کے بغیر آنکھیں بنائی کانوں کے بغیر کان بنائے پاؤں کے بغیر پاؤں بنائے ہاتھوں کے بغیر ہاتھ بنائے المبد ہمارا اللہ بنانے والا بغیر کسی چیز کے الباری رو پھونکنے والا البدیع بغیر نمونے کے بنانے والا پہلے آدم کا نمونہ دیکھا پھر اس سے آدم بنایا ایسا نہیں پہلے آم کا نمونہ دیکھا پھر اس سے آم بنایا ایسا نہیں پہلے کھجور دیکھی پھر کھجور بنائی ہرگز نہیں پہلے آسمان دیکھا پھر آسمان بنایا نہیں پہلے پانی دیکھا پھر پانی بنایا بالکل نہیں پہلے پتھر دیکھا پھر پتھر بنایا نو اللہ نے ہر چیز کو ہر چیز کے بغیر بنایا اور ہر چیز کو بغیر نمونے کے بنایا بلا سبق بلا نظیر کوئی مثل نہیں تھی ماڈل نہیں تھا نمونہ نہیں تھا بغیر نمونے کے سب کچھ بنایا تو جو رب بغیر چیز کے چیز بناتا ہے وہ آج بھی بنانے پر قادر ہے لیکن اس نے درختوں سے درخت اگائے پھلوں سے پھل بنائے گٹھلی سے درخت کو نکالا بارش سے پانی برسایا بادل کو ذریعہ بنایا پہاڑوں پہ برف کو جمایا سورج کی کرنوں سے پگھلایا وادیوں سے دروں سے اس کو نکالا اتارا اور پھر اس کو دریاؤں کی شکل میں سمندر سمندر کی طرف لے کے کے چلا پھر میں میں بخارات بنا ہوا بکھیرا یہ سارا نظام اس نے اپنی قدرت سے بنایا ورنہ اس کو پانی بنانے میں نہ بادل کی ضرورت نہ سمندر کی ضرورت نہ ہواؤں کی ضرورت نہ اس کو کسی خزانے اور ٹینک کی ضرورت اس کا امر ہی سب کچھ ہے بنانے میں تو اب پانی پانی سے پانی بن رہا ہے پہلا پانی بغیر پانی کے درخت سے درخت اگ رہا ہے پہلا درخت بغیر درخت سے سونا زمین سے نکل رہا ہے پہلا سونا بغیر سونے کے آدم کو بنایا مٹی سے دیکھو نا مٹی کٹھی کرو بھائی مٹی کٹھی ہو گئی ہو گوندی گئی پانی ڈالا گیا مٹی بنائی گئی سورج کی کرنے پڑی آگ اندر داخل ہوئی بلبلے بنے ہوا داخل ہوئی آگ پانی مٹی ہوا کا مرکب بنا گوند کے ڈال دیا چالیس برس پتلا پڑا ہوا ہے مٹی اللہ نے روح کو پیدا کیا وہ ناک میں داخل ہوئی جو ہی وہ ناک میں داخل ہوئی یہ مٹی کی ناک گوشت میں تبدیل ہو گئی پھر وہ آنکھوں سے ہوتی ہوئی سر کی طرف کو گئی تو یہ مٹی کی آنکھیں گوشت پوشت کی آنکھیں بن کے حرکت کرنے لگیں اور سر کی طرف کو گئی تو بال بنتے چلے گئے کھال بنتی چلی گئی اندر کا سارا نظام بنتا چلا گیا نیچے کو گردن تک آئی تو یہ یہاں تک گوشت پوشت نیچے ساری مٹی گردن تک روح مکمل ہوئی تو آدم علیہ السلام یوں یوں دیکھنے لگے یوں اور جب روح چلتے چلتے نیچے کو آ رہی تو دل بن رہا سینہ بن رہا ہڈیاں بن رہی یہ بن رہا رگیں بن رہی کیا کیا بن رہا تلی بن رہی جگر بن رہا اللہ کا نظام چل رہا جب روح یہاں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے نیچے مٹی کی ٹانگیں اوپر گوشت پوشت کے اللہ نے کہا وکان الانسان عجولا ارے آدم کتنا جلد باز ہے آگے تو جانے دیتا روح کو اللہ آج بھی ایسے بنا سکتا ہے لیکن اس نے اسباب کے پردے میں مرد عورت کا نظام بنایا اپنی طرح منسوب کیا الم الارض مہادا کس نے بنایا زمین کو ولجالا اوتادا پہاڑ ہم نے لگائے وہ خلقنا کم ازواجا تمہیں مرد عورت ہم نے بنایا وجعلنا نومکم سباتا نیند ہم لے کے آئے وجعلنا اللیل لباسا رات کو لباس ہم نے بنایا وجعلنا النہار معاشا دن کو کام کے لیے ہم نے بنایا بنائینا فوقکم سبعا شدادا سات آسمان اوپر اللہ نے بنائے وجعلنا فیہا سراجا وحاجا اس میں سورج کو اللہ نے دہکایا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا بادلوں سے پانی اللہ نے برسایا اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ انا سببنا الماء سبا ہم نے پانی کو برسایا بڑے عجیب انداز میں عجیب انداز کیا ہے قطرہ قطرہ بن کے آتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ٹوٹی کی طرح چلا دیتا دھار کھول دیتا تو گجرات کی کوئی گلی سلامت رہتی کسی کا سر سلامت رہتا ہے اور ٹنڈ میں جو پڑتی تین میل سے دھار تو کھوپڑی کہاں جاتی سڑکیں کہاں جاتی چھتیں کہاں ٹکتی سبب نل ما اسبا غور نہیں کرتے اس کو کترا کترا کون بنا رہا ہے تم شخن الارض شقا پھر زمین کو کون پھاڑ رہا ہے فم بتنا فیحا حبم عنبا غلبا پھر اس میں سے پھل پھول غلے کون نکال رہا ہے ابا اس میں سے چارہ کون نکال رہا ہے کس کے لیے اللہ کو ضرورت ہے متاع لکم تمہارے تمہارے جانوروں کے لیے تو زمین آسمان کا خالق بغیر کسی شراکت کے یہ سب بنایا اور اب اسباب سے چلایا اب اسباب سے چلا رہا چلانے والا اللہ ہے آدم علیہ السلام مٹی سے بنا دیا آگے ان کی نسل سے چلا دیا پھر اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ کوئی یوں سمجھے کہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا یہ پاک بندی مریم ہے جو نہانے کے لیے ایک کونے میں آئی ہے فتمخ اللہ بشرن سویہ ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آتا ہے وہ کانپ جاتی ہیں لرز جاتی ہیں اعوذ بالرحمن من کا تقیہ کون ہے تم اللہ سے پناہ مانگتی ہوں وہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں انما انا رسول ربک میں فرشتہ ہوں انسان نہیں تو کیوں آئے ہو پردہ دار عورت کے پاس لأہب لکی غلاما زکیہ اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں انا یکون لی غلام مجھے بیٹا ہو سکتا ہے ولم یمسسنی بشر مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں میری شادی نہیں ولم اکو بغیہ میں زانیہ فاہشہ نہیں تو میرے بچہ ہو سکتا ہے قال كذلك قال ربك هو علي هين اے اللہ کی بندی مریم غم نہ کر تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ ابھی تجھے ولنجعله ایت للناس ورحمتا منا وكان امرا مقضيا تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ تجھے بچہ ہوگا وہ حیران پریشان مجھے بچہ ہوگا کیسے ہوگا کہ ایسے ہوگا پھونک ماری فنفخنا فیہ من روحنا جبریل السلام نے وہیں سے کھڑے کھڑے پھونک ماری فحملته ہو وہی حمل ہو گیا اب اس حمل کو پالتے پالتے نو مہینے گزارے جاتے تو کس کس کو جواب دیتی کس کس کی تسلی کرواتی کتنی تہمتیں لگتی تو اللہ کا غیبی نظام ادھر حمل ہوا ادھر درد زے ہوا نو مہینے کا قصہ نہیں نو منٹ میں فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض مقاض إلى جذع النخلة أو بھاگی درد سے بھاگی کھجوروں کا ایک جھنڈ اس کے اندر گئی ایک کھجور کا تنا تھا اس سے ٹیک لگائی اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا کہاں میاں بیوی کا ملنا کہاں نو مہینے کا گزرنا مرد عورت کے پانی کا ملنا پھر آگے نو مہینے کا گزرنا اللہ کسی کا محتاج نہیں قرآن میں بتایا تھا کہ سب کی عقلوں پہ چوٹ پڑتی رہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور تم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہو بچہ پیدا ہو گیا یا لیتنی قبل منسیا مر جاتی میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے اسلام آئے لا ربو کی تہ تک سریا غم نہ کر یہ چشمہ ہے پیو پانی خلا الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا کھجور کو ہلاؤ وہ کھجور جو تھی نا اوپر سے کٹی ہوئی تھی اوپر سے کٹی ہوئی تھی واحد درخت ایسا ہے کھجور جو اوپر سے کٹ جائے تو ختم ہو جاتا ہے کسی درخت کو اوپر سے کاٹے تو یوں پھیلتا ہے کھجور کو اوپر سے کاٹ دیں تو مر جاتی ہے وہ تنا تھا صرف تو علیہ السلام نے کہا اس کو ہلاؤ تو اس سے اللہ تجھے ترو تازہ کھجوریں دے گا جس رب نے اس تنے سے تجھے کھجوریں کھلائیں اسی نے تجھے بغیر مرد کے بچہ دے دیا کیوں گھبراتی ہے اور ہلایا نا تو اس میں سے کھجوریں گری روتب ترو تازہ کلی وشربی کھا پی وقر آنکھیں ٹھنڈی کر اب جا شہر میں ان کا شہر میں جاؤں تو کون لوگوں کو جواب کیا دوں کا فقولی انی نظر تو رحمان سوما فلن اکلم اليوم انسیا ان سے کہنا میرا روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتی سبحان اللہ بنی اسرائیل کا روزہ ایسا تھا بات بھی کریں تو ٹوٹ جائے ہم جھوٹ بھی بولیں تو نہ ٹوٹے کتنا اللہ کا کرم ہے تو اب آ رہی بے ہی قو تحملو آئیں شہر میں قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا شور مچا مریم یہ کیا من کالا کیا یا اخت ہارون ما کان ابو کمرا اسو و ما کانت ام کے بغیا اے ہارون کی بہن یہ کیا منہ کالا کیا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا یہ تو نے کیا منہ کالا کیا فاشارت الیہ اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا انگلی ہونٹوں پہ رکھی میرا روزہ اس سے بات کرو اور بڑھ کے کیف نکلم من کان فی المحد صبیہ اس نوزائیدہ بچے سے کیسے بات کریں کیسے بات کریں شور مچ گیا رگیں پھول گئیں غصہ چڑھ گیا اسی میں سے اس بچے کی آواز آئی قال انی عبد اللہ اور وہ آواز چھا گئی آتانی الکتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون یہ تقریر کی یا اللہ قدرت بچہ کیسے پیدا ہوا عقل ماننے کو تیار نہیں شکر ہے قرآن پاک میں ہے اب یہ بچہ بولے کیسے عقل ماننے کو تیار نہیں اتنی لمبی چوڑی تقریر کی میں اللہ کا بندہ میں اللہ کا نبی میں صاحب کتاب مجھے نماز کا حکم ملا مجھے زکوٰۃ کا حکم ملا مجھے ماں کی اطاعت کا حکم ملا میں برکت والا پیدائش کے دن میں برکت والا موت کے دن میں برکت والا قیامت کے دن اور یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ کسی سبب کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں جو چاہے کر دے وما تلک بیمین کا یا موسا یہ موسا تیرے ہاتھ میں کیا ہے قال ہے آسا آیا جی میری لاٹھی ہے اتوقع علیہا ٹیک لگاؤں احش بہا علی غنمی پتے جھاڑوں ولی فیہا معارض اخرى اور کئی کام لوں القہا ڈال دو فالقاہا انہوں نے ڈال دیا وہ لاٹھی جو دس سال سے ساتھ ہے دس سال کا تجربہ مشاہدہ دس سال کی پی ایچ ڈی ہے ریسرچ ہے کہ لاٹھی ہے اور کچھ نہیں اللہ نے دس برس کے علم کو دس سیکنڈ میں باطل کر دیا وہ ڈالا وہ اٹھا پھنکارتا ہوا سانپ بن کے تین قسمیں بن گئیں جان تیز سانپ زہریلا سانپ مبین اجدہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی نگل جائے گا تین مختلف قسمیں جمع کر دی تیزی میں جان زہر میں حیا لمبائی چوڑائی میں فوبان اب انہوں نے جو شو کیا تو جو کہتے تھے میری لاٹھی وہ جوتے ہاتھ میں لیے اور بھاگے ولم یعقب ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کیوں پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے ان کا پیچھے مڑ کے دیکھا تو رفتار ٹوٹ جائے گی اور وہ آیا اب اللہ کہہ رہا خلاں پکڑو کا میں نہیں پکڑتا او بھائی تیری لاٹھی ہے نا میں نہیں پکڑتا پھر اللہ کہا ہاں، تخف پکڑو ڈرو نہیں کہا نا میں نہیں پکڑتا پھر اللہ کہا من اللہ منین پکڑو میں امن دیتا ہوں تین دفعہ کہا تب جا کے رکے اب وہ اور آپ افریقہ میں کینیا میں نا ایک ہے انہوں نے بنایا ہوا کیا چڑیا گھر یا اللہ وہ اتنے بڑے بڑے اجدہا ہیں تو وہ سالم بکرا کھا جائے منہ کھول کر بڑا ہرن کھا جاتے ہیں کب کبھی تاری وہ ایسا ہی کوئی ہوگا اب علیہ السلام کی طرف آ رہا انہوں نے کہا پکڑو اچھا اللہ کہتا دم سے پکڑو کوئی کفایت ہو جاتی کہ نہیں دم سے نہیں سامنے سے پکڑو اب چادر اتاری اور ہاتھ پہ لپیٹی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چادر بچا لے گی کہنے لگے کیا کروں ڈر لگتا ہے اللہ نے کہا تیرا داری تو نکالنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ سب کچھ تیرا اللہ کرتا ہے یہ ذہن بنائے بغیر اسلام پہ چلنا خواب ہے خواب کوئی نہیں چلا سکتا نہیں چل سکتے قانون فطرت کا انکار ہے یہ اللہ نے یہ ذہن بنایا بار بار قرآن میں بنایا کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے خوش پکڑو پکڑا اللہ نے دوبارہ لاٹھی بنا دیا خالق اللہ تعالیٰ باری اللہ تعالیٰ مبد اللہ تعالیٰ بدیع اللہ تعالیٰ بغیر نمونے کے بنایا بغیر چیزوں کے بنایا بے جان میں روح کو پیدا فرمایا ساری کائنات کو بنایا اور بنا کر یہ نہیں کہ کسی اور کو دے دیا بلکہ الملک للہ للہ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما وحدہ مخلوق اللہ کی حکومت اللہ کی رات اللہ کی دن اللہ کا جو دن رات میں ہے وہ اللہ کا للہ الامر اللہ کے لیے حکومت کب سے من قبل شروع سے کب تک من بعدو آخر تک اس شروع کا کوئی شروع ہے بلا بدایا اس کا کوئی شروع نہیں اس آخر کا کوئی آخر ہے بلا نہایا الاول وہ اول ہے وہ آخر ہے الاول لیس قبلہ اس سے پہلے کچھ نہیں الاخر وہ آخر ہے لیس بعدہ شیخ اس کے بعد کچھ نہیں الظاہر لیس فوقہ شی وہ ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ نہیں الباطن لیس دونہ زندہ ہے بعد کل حی ہر زندہ کے بعد زندہ ہے خالق کل شعین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے لا یستعین بشعین کسی چیز سے مدد نہیں لیتا لا یحتاج الى شعین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے لا یعودہ ہو اس کو کوئی چیز تھکاتی نہیں لا یعظب عنہ ہو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں لا ينفعه شيء اس کو کوئی چیز نفع نہیں دیتی لا يضره شيء اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی لا ينصره شيء اس کی کوئی اس کو کوئی چیز اس کی کوئی چیز مدد نہیں کر سکتی لا يزيده شيء اس کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی لا ينقصه شيء اس کو کوئی کوئی چیز گھٹا نہیں سکتی ليس قبله شيء اس سے پہلے کچھ نہیں ليس بعده شيء اس کے بعد کچھ نہیں ليس فوقه شيء اس کے اوپر کچھ نہیں وليس كمثله شيء اور کوئی اس جیسا کوئی نہیں कोई नहीं उस जैसा الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الرقيب المجيب الشهيد الواسع الباعث الحق الوكيل القوي المتين المحصي المبدي المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام الحنان المنان الديان المانع النافع الدار النور الهادي البديع الصبور الرشید ولله الأسماء الحسنى یہ سب میرے اللہ کے نام ہے پیسے سے نہیں کام ہوگا اللہ سے کام ہوگا یہ ذہن تبلیغ میں بنانے کی محنت ہو رہی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو نماز ہاں جی اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو ہاں بے شک بہت بڑا عمل ہے کسی کو کہنا نماز پڑھو لیکن اس سے بھی بڑا عمل ہے کسی کو کہنا کہ پورے دین پہ آ جاؤ اور پورے دین پہ آنا ذہن کے بدلے بغیر نہیں ہوگا نماز پڑھ لے گا معاشرت نہیں بدلے گا نماز پڑھ لے گا سوچ نہیں بدلے گا نماز پڑھ لے گا دکان کو نہیں بدلے گا ہاں، کیوں کہ پیچھے ذہن نہیں بدلا ہوا تو یہ پہلی محنت ہے کہ سب کچھ اللہ کا میں اللہ کا زمین اللہ کی آسمان اللہ کا ملک اللہ کا عزت اللہ کے لیے ذلت کے خزانے اللہ کے پاس ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس گمراہی کے خزانے اللہ کے پاس محبت کے خزانے اللہ کے پاس نفرت کے خزانے اللہ کے پاس رزق کے خزانے اللہ کے پاس فقر کے خزانے اللہ کے پاس زندگی کے خزانے اللہ کے پاس موت کے خزانے اللہ کے پاس اور شکلوں کے خزانے اللہ کے پاس رنگوں کے خزانے اللہ کے پاس مخلوق کے خزانے اللہ کے پاس نور کے خزانے اللہ کے پاس نار کے خزانے اللہ کے پاس رحمت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں عذاب کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں سورج اللہ کے ہاتھ میں چاند اللہ کے ہاتھ میں زمین اللہ کے ہاتھ میں پانی اللہ کے ہاتھ میں غلے اللہ کے ہاتھ میں دانے اللہ کے ہاتھ میں پہاڑ اللہ کے کے ہاتھ میں پتھر اللہ کے ہاتھ میں معدنیات اللہ کے ہاتھ میں کائنات اللہ کے ہاتھ میں للہ و ما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وان تجہر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو لہو الاسماء الحسنى آسمان اللہ کا زمین اللہ کی آسمان زمین کا درمیان اللہ کا خلا اللہ کا فضا اللہ کی تحت السرا اللہ کا عرش سے لے کر فرش تک سب کچھ اللہ کا اور یہ سب کچھ جو اس کا ہے تو اس میں الملک وہ بادشاہ ہے لا شریک لہو اس کا شریک کوئی نہیں لا وزیر الح اس کا وزیر کوئی نہیں لا مشیر اللہ اس کا مشیر کوئی نہیں لا معین الحو اس کا مددگار کوئی نہیں لا مدبر الحو اس کے کام بنانے والا کوئی نہیں اور لا عدید الحو اس کا اس کا اس کا مثل کوئی نہیں لا بدیل ہو اس کا بدل کوئی نہیں لا نظیر ہو اس کی نظیر کوئی نہیں لا ضد الحو اس کا ضد کوئی نہیں اور لا شبیح لہو اس جیسا کوئی نہیں العلی سب سے اونچا ہے لا سمیع لہو اس کا ہمسر کوئی نہیں الملک لا شریک لہو وہ بادشاہ اس کا شریک کوئی نہیں الغنی لا ظہیر لہو وہ غنی ہے اس کا مددگار کوئی نہیں مالک ہے مملوک نہیں خالق ہے مخلوق نہیں جابر ہے مجبور نہیں قادر ہے مقدور نہیں خالق ہے مخلوق نہیں رب ہے مربوب نہیں محسن ہے دینے والا ہے معتی ہے معتا نہیں پوچھنے والا ہے یسأل لا یسأل پوچھتا ہے اس سے کوئی پوچھتا نہیں یتعم لا یتعم کھلاتا ہے وہ خود کھانے سے پاک ہے ہم ہمیں ہم مخلوق ہیں وہ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 عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له له الحسنى ما ما في السماوات وهو العزيز الحكيم وہ اکیلا بلا بلا بلا شرکت وزارت مشاورت لم يتخذ صاحبہ بیوی نہیں نہیں ولا بیٹا من الہ اس کی ٹکر کا کوئی نہیں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں السماء الہ آسمانوں میں بھی وہی بادشاہ الارض الہ زمین میں بھی وہی بادشاہ رب السماوات السبع ساتوں آسمان کا رب وما اذللنا جن پہ آسمانوں نے سایہ کیا ان کا رب الردین الاردین السبع ساتوں زمینوں کا رب وما اقللنا زمینوں نے جس کو اٹھایا وہ اس کا رب رب الریاح وہ ہواؤں کا رب وما ادرا ہواؤں نے جس کو اڑایا وہ اس کا رب رب الشیاطین وہ شیطانوں کا رب وما ادللنا جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا وہ ان کا رب رب السماوات والارض رب العرش العظیم رب میکائیل و جبرائیل میکائیل کا رب جبرائیل کا رب اسرافیل کا رب عزرائیل کا رب عرش کے فرشتوں کا رب ساتوں آسمانوں کا رب چوپائے کا رب دو پائے کا رب چلنے والے کا رب تیرنے والے کا رب اڑنے والے کا رب بے جان کا رب جاندار کا رب نباتات کا رب جمادات کا رب حیوانات کا رب زی روح کا رب نوری مخلوق کا رب اللہ ناری مخلوق کا رب اللہ ہوائی مخلوق کا رب اللہ آبی مخلوق کا رب اللہ زمینی مخلوق کا رب اللہ فضائی مخلوق کا رب اللہ جنت کی مخلوق کا رب اللہ دوزخ کی مخلوق کا رب اللہ آگ کا رب اللہ پانی کا رب اللہ ہواؤں رب اللہ فضاؤں کا رب اللہ پرندوں رب اللہ شرند رب اللہ کا رب اللہ بچھو کا رب اللہ بھیڑیے کا رب اللہ سور خنزیر کا رب بھی اللہ ہے کتے کا رب اللہ سارے انسانوں کا رب اللہ اور وہ محمد کا بھی اللہ ہے محمد کا بھی رب ہے عیسیٰ کا بھی رب ہے موسیٰ کا بھی رب ہے ابراہیم کا بھی رب ہے نوح کا بھی رب ہے داؤد کا بھی رب ہے سلیمان کا بھی رب ہے یحییٰ کا بھی رب ہے زکریا کا بھی رب ہے الیاس کا بھی رب ہے یوشا کا بھی رب ہے یوسف کا بھی رب ہے یعقوب کا بھی رب ہے اسحاق کا بھی رب ہے سارے نبیوں کا رب اللہ ہے علیہم السلوات و تسلیمات وہ اکیلا بلا شرکت ہے جو وہ جس کا ہو گیا اس کے سارے کام بن گئے وہ جس کا نہ ہوا سارا گجات اس کا ہو گیا تو بھی اس کا کچھ نہ ہوا اس لیے میرے بھائیوں تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ اپنا ذہن بدلو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں سمجھو پیسے سے نہیں دکان سے نہیں زمینوں سے نہیں جائیدادوں سے نہیں حکومتوں سے نہیں ایم پی اے سے نہیں ایم این اے سے نہیں وزیروں سے نہیں سارے ذمہ داروں سے کچھ نہیں ہوتا بادشاہوں سے کچھ نہیں ہوتا ساری دنیا کے انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا جبرائیل سے کچھ نہیں ہوتا میکائل سے کچھ نہیں ہوتا اسرائیل سے کچھ نہیں ہوتا اسرائیل تو مچھر بھی نہیں مار سکتا ہمیں کیا مارے گا اللہ مارتا ہے الحی القیوم مارنے والا اللہ جلانے والا اللہ وہ زندہ باقی سب کو مارتا ہے سارے جہان کو مارنے پہ قادر اور ایک دن مار دے گا نو سور آواز آئی زمین زمین پھٹنے لگی ہوا ہوا میں پتھر اڑنے لگے اور ریت بننے لگے آسمان پھٹنے لگا سورج بے نور ہوا چاند کے ٹکڑے ہوئے ستارے جھڑ گئے سمندروں میں آگ لگی ادھر سما فطرت إذا الكواكب انتثرت إذا الشمس قذرت إذا النجوم انكدرت فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ونفخ في الصور ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة هل کما ادرا کما یومین أدراك ما يوم الدین یہ سب قیامت مت ہی قیامت بیان ہو رہی ہے ایک دن اللہ سب مار دے گا مر جاؤ مر گئے یہ دیکھو جبرائیل بھی مر رہا جبرائیل مر رہا اور اللہ تعالیٰ کا عرص سفارش کرے اللہ جبرائیل کو تو بچا لے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا خاموش فقط کتبت الموت تالا من کان تخت عرشی میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے کوئی نہیں بچ سکتا میں کائل تو بھی مر جاؤ اسرافیل تو بھی مر جا عرش کے فرش تو تم بھی مر جاؤ باقی رہ گیا اسرائیل اسرائیل تو بھی مر جاؤ تو میرے حکم سے بنا میرے حکم سے مر جا مٹ جا وہ بھی گیا یہ بھی گیا اوپر بھی والے نیچے والے سب مار مور کے بیٹھا ہوا ہے پھر کہتا ہے انل الملک میں بادشاہ ہوں زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس سلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا انل المحیمن العزیز الجبار المتکبر پھر کہے گا این الملوک ابھی بادشاہ کہاں ہیں کہاں ہیں وہ گجرات کے سردار اور پنجاب کے سردار اور بلوچستان کے سردار اور صبح سرحد کے سردار اور سندھ کے سردار کہاں چلے گئے وڈیرے اور کہاں چلے گئے زمیندار اور کہاں چلے گئے بادشاہ اور کہاں چلے گئے وزیر این الملوک کہاں ہیں این الجبارون وہ جابر کا ظالم کہاں ہیں جن کو ظلم کرتے ہوئے میرا خیال نہ آیا آج بولے کہاں ہیں این المتکبرون زمین پہ اکڑ کے چلنے والے آج کہاں ہیں ہاں موت کھا گئی موت نے ویران کر دیا سارا جہان پھر اللہ کہے گا میں نے دنیا بنائی میں نے مٹائی میں پھر بنا دوں گا کما بدانا اول کے نوئی جیسے ہم نے تمہیں مٹایا ایسے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے تو میرے بھائیو دنیا بنانی ہو آخرت بنانی ہو اللہ کو ساتھ لے لیں اللہ کے بغیر کام نہیں بنے گا پیسے سے کب تک کام بنے گا اچھا کوئی پیسے سے جوانی لوٹا کے دکھا دے کوئی پیسے سے محبتیں خرید کے دکھا دے کوئی پیسے سے خوشیاں خرید کے دکھا دے کوئی پیسے سے اولاد کو فرما بردار بنا کے دکھا دے کچھ تو پیسے سے کر کے دکھائے اللہ نے آنکھوں پہ اینک چڑھا دی اب پیسے سے اینک اتار کے دکھائے کانوں میں آلہ لگا دیا اب آلے کو پیسے سے اتار کے دکھائے پیٹ میں بیماری کو ڈال دیا اب پیسے سے نکال کے دکھائے پیسہ کیا ہے وہ تھوڑا سا ہمارے کام آتا ہے اسی میں ہمارا امتحان ہے ان آنکھوں کو کتنے پیسوں سے خریدا ہے اس زبان کے بول کو کتنے پیسوں سے خریدا ہے ان آنکھوں میں ایک سو تیس ملین تیرہ کروڑ کیمرے ایک آنکھ میں لگے ہوئے ہیں کتنے پیسے دے کے یہ کیمرے خریدے ہیں چھبیس کروڑ بلب آپ کی آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں چھبیس کروڑ بلب کبھی اللہ نے بل مانگا یہ مسجد کا بل نہ دو آج تو ہی فوج آئی ہوئی آج کل کٹ کٹ کٹ ہاں؟ مسجد کا بل نہ دو تو بجلی کٹ جائے گی چھبیس کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں کبھی بل مانگا ہے ایک لاکھ ٹیلی فون ایک کان میں لگے ہوئے ہیں ایک لاکھ ٹیلی فون دوسرے کان میں لگے ہوئے ہیں کبھی بل مانگا ہے ایک ٹیلی فون کا بل نہ دو تو کٹ جاتا ہے دو لاکھ ٹیلی فون دیے آنکھیں دے کر ایک بل مانگا ہے دیتا کوئی بھی نہیں اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا آدم اے آدم کے بیٹے جاؤل تو تجھے آنکھیں دی وہ جاؤل تو اس پردہ لگایا فندر بے کما احلل تو لک ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو حلال ہے فَإِنْ عَرَضَ عَلَيْكَ مَا فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُهُ عَلَيْكَ اور اگر کوئی ایسی شکل تیرے سامنے آئے جس کو دیکھنے سے میں نے تمہیں روکا ہے تو اتبق علیہم الْغِطَى اس پردے کو نیچے کر لو یہ بل ہے دیکھو دینے والے کتنے ہیں کبھی اللہ نے کاٹا ہو ان کانوں کا بل مانگا ہے کہ ان سے گانا مت سنو ان سے موسیقی مت سنو اس سے حرام مت سنو اس سے غلط مت سنو یہ تو کتنے ہیں جو موسیقی سے پرہیز کرتے ہیں سورے بازاروں میں دھائیں دھائیں ہو رہی گاڑیوں میں ہو رہی گھروں میں ہو رہی جن گھروں سے قرآن کی آوازیں تھیں وہاں گانے بج رہے ہیں اور جس قوم میں موسیقی پھیلتی ہے زنا اس کے ساتھ پھیلتا ہے اور جب زنا پھیلتا ہے تو قتل و غارت اس کے ساتھ پھیلتا ہے اور جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا تو کتنے پیسوں سے آنکھیں لائے کتنے پیسوں سے کان کا ٹیلی فون لائے اس زبان بول رہی کتنے پیسوں سے اس میں یہ لاؤڈ اسپیکر فٹ کیا ہے یہ زبان آپ کو بتاتی ہے آپ میٹھا کھا رہے ہیں آپ نمکین کھا رہے ہیں اس میں تین ہزار چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ان سوراخوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اب حلوہ کھا رہے ہیں اب نمکین کھا رہے ہیں اب کڑوا کھا رہے اب گرم پی رہے اب ٹھنڈا پی رہے اگر اللہ وہ کھانے بند کر دے تو منہ میں پتھر رکھو یا بوٹی رکھو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کتنے میں خریدا ہے بھائی آپ کے گردے میں دس لاکھ چھلیاں لگی ہوئی ہیں پیشاب کو چھاننے کے لیے دس لاکھ بیس لاکھ چھاننیاں ہیں جن سے پیشاب چھنتا ہے اور نیچے کو گندگی مسانے کو جاتا ہے خون واپس جاتا ہے کتنے میں خریدا ہے جن کے گردے فیل ہوتے ہیں کتنی عذاب میں آ جاتے ہیں پیسے سے کیا کیا ہے اس وجود کو پیسے سے بنایا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں ساری دنیا میں اس گمراہی سے توبہ کرنی ہے اور کروانی ہے کہ بھائیو اللہ کی طرف لوٹو ففرو خود اچھا اب چھوٹا سا افسر ہو نا تو وہ بھی بیچارہ اپنی آنکھیں ماتھے پہ لے جاتا ہے اس کو بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے زمین آسمان کا بادشاہ ہے اور وہ پہل کر چکا ہم سے دوستی لگانے میں دنیا کے بادشاہوں کی تو لوگ خوشامد کرتے ہیں میں ہمیں کوئی تعلق مل جائے اللہ تعالیٰ پہل کر چکا اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ نہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت نہ ہماری نا فرمانی سے اس کے ملک میں کمی آئے نہ ہماری اطاعت سے اس کے ملک میں زیادتی ہو جائے اس کے باوجود وہ ہم سے محبت میں پہل کر چکا اور کہہ رہا ہے ابن آدم انی محبن محب حق کی کن لی محبا اے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں میری قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو سبحان اللہ قربان جائیں کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی سب سے کہہ رہے ہیں مجھے تم سے محبت ہے یا داوود اچھا اور بتاؤں اس سے بھی اعلیٰ بات بتاؤں یا داوود اے داوود لو يعلم المدبرون عني كم كم احبهم عندي لهم من الاشواق اے یہ جو میرے نافرمان ہیں نا اگر انہیں پتا چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو جائیں میرے میری محبت کا سن کر میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں اے اداوت جب میری نافرمانوں سے ایسی محبت ہے تو فرما برداروں سے میری محبت کیسی ہوگی اور سنو یا داوت بشر المزنبین اے داود جاؤ نا فرمانوں کو خوشخبری سنا دو اور فرمان برداروں کو ڈرا دو او علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ آپ کیا کریں نا فرمانوں کو کیا خوشخبری دوں کہ جاؤ انہیں بتاؤ اللہ یتعاظم علی ان انہیں بتاؤ کہ تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر تم توبہ کرو گے اللہ کو معاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو ان کو بتا دو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرنے سے ذرا نہیں گھبراتا اور تمہارے رب کو معاف کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور نیکوں کو ڈراؤ اللہ یعجبو بے کہ اپنی نیکیوں پہ تکبر نہ کریں ورنہ سب برباد کر دوں گا تو وہ ہمارے مزے ہو گئے کہ اللہ محبت میں پہل کر چکا اللہ توبہ کا اعلان کر چکا توبو اللہ اے میرے بندو میری طرف آ جاؤ ہائے جیسے ماں کہتی نا جو بچہ نہ فرمان ہو بیٹا کہاں جا رہا ہے نہیں کہتی بڑے درد میں کہتی بیٹا کہاں جا رہا ہے اللہ یوں کہہ رہا تذہبون اے میرے بندو کہاں جا رہے انسان یا الانسان ما غرک بربک الکریم کیا خوبصورت انداز ہے کاش کہ ہمیں عربی کا پتہ ہوتا اللہ کی قسم دل پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی آیت ہے یا یوں سمجھو جیسے ایک ماں بچے کو پکار رہی ہو اور وہ بچہ ہلاکت میں جا رہا ہو اور وہ ماں سے پکار رہی ہو اس ماں کی پکار میں کتنا درد ہوگا اس یا ایوہل انسان میں اس سے ستر گنا زیادہ درد ہے ماں تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا اپنے رب سے تمہیں کس نے دور کر دیا رب تیرا رب الکریم تجھ پہ کرم کرنے والا لدی تیرا بنانے والا فسوا کا تجھے ٹھیک ٹھاک کر کے بنانے والا فی ای ما شاء رکبک تجھے ایسی خوبصورت خوبصورت شکل دینے والا میرا بندہ مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا اور میں تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تو کب توبہ کرے اور میں تیرے لیے استقبال کروں میں تیرا استقبال کروں تو کب توبہ کرے لوٹو میرے بھائیو اللہ کی طرف کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آہا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں اس سے بھی نسی تنی ذکر تھک تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں آپ اس کی مثال یوں سمجھیں اولاد تو ماں باپ کو بھول جاتی ہے ماں باپ کبھی اولاد کو نہیں بھولتے نہیں ہوتا ہے نا اولاد چھوڑ جاتی ہے ماں باپ نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان نسی تنی ذکر کر تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں من تقرب لیا تو میری طرف آئے تو تلقے تو ہو بعید میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں ومن آرد عنی تو مجھ سے منہ موڑ جائے نہ آدھے تو ہو ان قریب تو میں تیرے قریب جا کے تجھے بلاتا ہوں میرا بندہ ادھر آ جا ادھر ہلاک ہو جائے گا جس کو ضرورت ہی کوئی نہ ہو وہ اتنا کچھ کرے ماں باپ کو تو ضرورت ہے نا کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے اور ماں باپ کو ضرورت ہے کہ ان کی ان کی اغراض وابستہ ہیں اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے میرا بندہ ادھر نہ جا ادھر آ جا یبن آدم تو والی نی اوالی تو مجھ سے یاری لگا دیکھ میری یاری کو پھر تو نے مخلوق سے یاری لگائی کبھی مجھ سے بھی تو لگا کے دیکھ تو نے محبوب مخلوق میں سے چنے کبھی مجھے بھی تو محبوب بنا کے دیکھ تو نے گناہ کی لذت کو تو چکھا کبھی فرما برداری کی لذت کو بھی چکھ کے دیکھ تو نے راتوں کو گانے بجانے کی محفلوں کی لذت کو چکھا کبھی رات کو مسلح پہ کھڑے ہونے ہو کر رونے کی لذت کو بھی تو چکھ لے تو نے رات کو گانے سننے کی لذت کو چکھا کبھی رات کے تنہائی میں قرآن پڑھنے کی لذت کو بھی چکھ لے ساری کائنات تیرے سامنے حقیر ہو جائے گی اگر تجھے مجھ سے راز و نیاز کرنے کی لذت نصیب ہو گئی لئی تک تحلو مری رتن وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب अगर कभी मुझसे यारी तो लगा तो साफी नहीं تو مجھ سے کھرا معاملہ کر پھر مجھے دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں اچھا یہ تو ہوگا نا ادلا بدلا اس سے اگلی بات اس سے بھی اعلیٰ درجے بات اور تو مجھ سے نہ یاری لگا نہ معاملہ کر امو موڑ کے چلا جا سود میں پھنس جا زنا میں پھنس جا شراب میں پھنس جا جھوٹ میں پھنس جا قتل میں پھنس جا ساری نافرمانی میں پھنس جا اس کے باوجود انا مقبل علیک میں تجھے جھانک جھانک کے دیکھتا رہوں گا کہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا تو ایسے رب کی نافرمانی کرنا کوئی انسانیت ہے تو بھائی آج توبہ کر کے واپس جانا ہے یا اللہ آج تک جو کیا معاف کر دے آج کے بعد نہیں کریں گے پھر اس کی توبہ کا اگلا سنو نظام مامن یوم اللہ بل بہرو رب بہو سی ان قبن آدم سمندر کہتا ہے اللہ اجازت ہو تو میں پاکستان کو نکل جاؤں غرق کر دوں ساری دنیا کو غرق پاکستان کو تو نام لے دیا پوری انسانوں کو یہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت ہے ان کو غرق کر دیں چلو پھر وہ تو دور ہے نا سمندر کو تو گجرات میں پہنچنے میں گھنٹہ دو گھنٹے لگ جائیں شاید فی ان یہ زمین پوچھتی ہے جس پہ گناہ ہوتا ہے اللہ اجازت ہو تو پھٹ جاؤں سارا گجرات اندر لے جاؤں سارا ملک اندر لے جاؤں جہاں بھی نافرمانی ہوتی ہے زمین پوچھتی ہے وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْزِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُحْلِقَهُ فرشتے پوچھتے ہیں لا اجازت ہوتا ہم ہلاک کر دیں جو ہمارے جیسی مخلوق ہے ان کو غصہ چڑھ رہا جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی چھوڑو چھوڑو میرے بندے کو کچھ نہ کہو میں تمہیں میں اس کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں ان کان عبدکم فشانکم به تم نے پیدا کیا تو مار دو مٹا دو و ان کان عبدی میرا بندہ ہے تو دخل مت دو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں ہم تو نظریں لگائے بیٹھے ہیں کبھی تو بھٹکا آئے گا لوٹ کے واپس ہمارے تو در کھلے ہوئے ہیں ان اطانی لیلن قبل تو ہو کسی رات تو توبہ کرے گا قبول ہے ان اطانی لین قبل نہارن قبل تو ہو کسی دن تو توبہ کرے گا قبول ہے اللہ کے قسم ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہے گا پہلے کہاں سے اب کیوں آئے ہو ماں تو کہے گی اچھا اب آئے ہو معافی مانگنے پہلے کہاں تھے اللہ نہیں کہے گا پہلے کہاں تھے چاہے ساری زمین گناہوں سے بھر دے آسمان تک گناہ چلے جائیں یا اللہ معاف کر دے گا جاؤ معاف کر دیا کارون کارون کا نام سنا ہے نا کیا گناہ تھا موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اللہ نے اجازت دے دی زمین تیرے تابع ہے موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑو اس بدماش کو زمین جو پھٹی اور وہ گیا اندر اور معافی مانگا اے موسا معاف کر دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو وہ اور اندر چلا کہنے لگا موسا معاف کر دو انہوں نے کہا اور پکڑو وہ معافی مانگے وہ کہیں اور پکڑو سارا ہی زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اللہ کہنے لگے ما افرکا یا موسا اے موسا تیرا دل کتنا سخت ہے اللہ وہ معافی مانگتا رہا اور تو نے معافی نہ کیا وہ میری عزت کی قسم مجھ سے معافی مانگتا میں فوراً معاف کر دیتا تو جو قارون کو معاف کرے گجرات والوں کو نہیں کرے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ ساتھ ہو گیا کام بن گئے اللہ ساتھ نہیں ہے کام نہیں بنیں گے اچھا پھر ایک اور واقعہ سن علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدماش تھا شہر والوں نے ایکا کر اس کو شہر سے نکال دیا وہ جنگل میں گیا تو بیمار ہو گیا نہ بھائی نہ بیوی نہ بچے نہ رشتہ دار پھر نہ روٹی نہ پانی آخر مرنے لگا تو مرنے لگا تو اللہ کو کہنے لگا یا اللہ مجھے عذاب دے کے تیرا ملک گھٹ جاتا ہو تو پھر میں سوال نہیں کرتا ہوں اور معاف کر کے تیرا ملک مجھے عذاب دے کے تیرا ملک بڑھ جاتا ہو اور معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹ جاتا ہو تو پھر تو میں سوال نہیں کرتا اور اگر عذاب دینے سے تو زیادہ نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے تو کم نہیں ہوتا تو میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں مجھے سب نے چھوڑ دیا تو نہ چھوڑنا ساری زندگی بدماشی میں گزری ساری زندگی آخری وقت میں توبہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا ہاں ہاں اللہ اکبر اور بھائی ایسے سے یاری لگاؤ آپ کن کے پیچھے بھاگ رہے کوئی ایم پی اے سے یاری لگا رہا کوئی ایم این اے سے لگا رہا کوئی صدر سے لگا رہا کوئی وزیر سے لگا رہا کوئی انجمن تاجران بن رہی اور انجمن پتہ نہیں ذمہ داران اب تو ذمہ داروں کو بھی انجمن بننے لگی اللہ کے بندے اور کبھی انجمن ارائیاں اور انجمن راجپوتاں اور انجمن ڈوگراں اور خدا کے بندوں قومیت پہ کھڑے ہو رہے برباد ہو جائیں گے آج ایک جگہ میں نے پڑھا جٹ بٹ میں کہا سبحان اللہ کیا کہنے جٹ بٹ ایسوسیشن پہلے تھوڑی دوزخ دوز اور کمانا چاہتے ہیں ان انجمنوں سے کچھ نہیں ہوگا ان ایسوسیشن سے کچھ نہیں ہوگا ان قوموں سے کچھ نہیں ہوگا ان صدر وزیروں سے کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے ما شاء وما لم لم وما تشاءون إلا أن يشاء الله يفعل الله ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار يرزق من يشاء وترزق من تشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وتعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يختص برحمته من يشاء يؤيد بنصره من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ان سے کیا ہوگا اللہ سے ہوگا تو بھائی اللہ سے یاری لگا لیں اور اللہ سے یاری لگانے کے لیے باہر سے ایک تنکا کا نہیں چاہیے اندر سب کچھ ہے اندر اندر کیا ہے توبہ کریں جو اس بنی اسرائیل کے بدماش کو آخری وقت پہ معاف کر رہا اب سارا شہر بھاگا شارٹ کٹ تو ہر کوئی تلاش کرتا ہے نا بھائی سوکھی جنت مل جائے سارا شہر بھاگا آگے دیکھا تو وہی ان کا موسا اور اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا شہر سے اس کی بدماشی پر آپ کہتے ہو اللہ کا ولی ہے اس کا جنازہ پڑھیں گے تو بخشش ہو جائے گی موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی تھا لیکن جب اس پر موت آئی فیرا یوم نہ ہو اس نے دائیں دیکھا فلم ير ير قريبا قريبا ولا ولا بعيدا يسره فلم بعيدا اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا بے بس ہو گیا تو اس نے مجھے پکارا اے موسا جو مجھے بے بسی میں پکارے میری رحمت گوارا کر سکتی ہے کہ میں لبیک نہ کہوں مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا میرے بھائیو ایسے مہربان مولا کی بارگاہ میں آج توبہ کر کے گھر جانا تین چلے تو لگانا جب اللہ توفیق دے پر توبہ تو آج ہی کر کے جانا ظاہر ہے آپ سارے تو اٹھ کے چار مہینے نہیں لگاؤ گے لیکن توبہ تو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 ہے چھپ کے پینا ٹھرا اور اس کی بھی بو آئے دس فٹ سے ایک ہے اللہ پلائے لے بھائی یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا کافوری شراب پیو پلانے والے کا خود پی رہے یہ ایک درجہ اوپر والا درجہ یسخون فیہا کعسن کان مزاجہا زنجبیلا ان کو پلاؤ زنجبیل والی شراب جس فیہا تسمہ سلسبیلا جو سلسبیل کے چشمے سے نکلتی ہے ہوریں پلائیں بیویاں پلائیں غلمان پلائیں فرشتے پلائیں ایک درجہ اوپر بھی ہے وہ کون ہیں سقاہم ربہم شرابن طہورا جن کو ان کا رب خود پلائے گا اللہ پلائے ساقی اللہ مجلس جنت جام جنت کا شراب جنت کی پلانے والا اللہ پینے والا جنت ہی اس پینے کے ال... یہ ارمان اللہ پورے کر دے گا کھانے کا شوق ہے کتنا کھاؤ گے دو روٹی ایک بکرا کھا جائے گا زیادہ کا کھائے آ جاؤ لگا آ جاؤ میں کھلاتا ہوں یہ اللہ کیا کھلائے گا کہ میں کھلاؤں گا مما مما لحم طیر لہرا میں کھلاتا ہوں کیا پھل کون سے لا لامختوا لاممنوا سدر مخدود فاقہ لامختوا ولا ممنوہ وفرش مرفوا پھل پانی بہتے ہوئے سائے جھوکے پھیلے ہوئے خوشے لٹکے ہوئے پھل پکے ہوئے بیر کانٹے کے بغیر کیلے تہبت ہے انار انگور رمان اور اہلا من العسل شہد سے میٹھے علین من الزبط مکھن سے نرم اشد و بیادم من اللبن دو سے سفید لیسا فیہا عجم گٹھلی کے بغیر گٹھلی کوئی نہیں چھلکا کوئی نہیں سخت کوئی نہیں کڑوا کوئی نہیں کسیلا کوئی نہیں کھٹا کوئی نہیں کانٹا کوئی نہیں ایک بدو آیا یا اللہ یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو جنت میں بیر ہوگا بیر پہ کانٹے ہوں گے کانٹے چھپیں گے تو تکلیف ہوگی آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بدھو یخد اللہ اشوا کہا یخ یا ہاضا یا ہاضا جیسے میرے بدھو جیسے محبت میں کہتے ہیں یہ کوئی استخفاف کے لیے نہیں محبت کے لیے کہہ رہے ہیں یخد اللہ اشوا کہا اللہ اس کے کانٹے اتارے گا تو پھر کانٹے کی جگہ پھل اگائے گا اس پھل کی کیا صفت ہے کہ وہ پھل جب تیار ہوگا تو بہتر ٹکڑوں میں یوں کٹ کے تیرے سامنے آ جائے گا بہتر یہ خربوزے کی ہم بناتے ہیں نا ڈلیاں اس کو بنانی پڑتی ہیں نا کوئی پھیکا نکلتا ہے کوئی میٹھا نکلتا ہے اور وہ بہتر ٹکڑوں میں یوں تقسیم خود ہوگا کاٹنا نہیں پڑے گا یوں کٹے گا ہر ہر کاش ہر ڈلی اس کا رنگ الگ اس کا ذائقہ الگ اور اس کی خوشبو الگ پھل کھا لو یہاں حرام پیسے سے کتنے کیلے کھائے گا کتنے انار کھائے گا کتنے سیب کھائے گا اب اللہ اللہ کھلائے گا آؤ میں کھلاتا ہوں انار پہ بیٹھے ہوں گے انار کھا رہے انار کھاتے کھاتے آم کا خیال آیا تو وہیں سے آم نکل کے باہر آ جائے منگوانا نہیں پڑے وہیں سے باہر آ جائے ادھر بیٹھا تھا اس کو کیلے کا خیال آیا تو وہاں سے کیلا نکل آئے گا سامنے بیٹھا تھا اس کو انگور کا خیال ہے تو وہاں سے انگور نکل آئے پھر منہ میں رکھا اس مالک کے قربان جائیں دنیا خواہش کی جگہ نہیں ہے کھاؤ تو مصیبت نہ کھاؤ تو مصیبت زیادہ کھائے تو پیٹ خراب نہ کھائے تو جسم کمزور زیادہ پیو تو پیشاب کرے نہ پیو تو گردے خراب یہ تو مصیبت ہی مصیبت کمروں کے ساتھ بیت الخلا بنے حال تو یہ ہے یہ بھی کوئی گھر ہے اللہ کھلائے گا پیشاب نہیں آئے گا اللہ پلائے گا پیشاب نہیں ہوگا اللہ کھلائے گا پخانا نہیں ہوگا کھائے گا پخانا نہیں پیے گا پیشاب نہیں نوالا منہ میں رکھا ایک نوالا منہ میں رکھا گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالا کھاتے کھاتے خیال آیا کہ مچھلی ہوتا تو اللہ اسی کو مچھلی میں بدل دے گا پھر کھاتے کھاتے خیال آیا کہ یہ تو ٹکا ہوتا تو اللہ اسی کو تکے میں بدل دے گا پھر خیال آ گیا کہ یہ مرغا ہوتا تو اللہ کو مرغے میں بدل دے گا پھر خیال آیا کہ یہ کبھی انار ہوتا تو اللہ اسے انار میں بدل دے گا پھر خیال آیا کہ یہ کبھی انگور ہوتا تو اللہ اسے انگور میں بدل دے گا ایک لکمہ منہ میں لے کے بیٹھ جائے ہزار سال نیتیں بدلتا رہے وہ نوالا نیچے نہیں جائے گا اس کو لذتیں دیتا رہے گا آؤ یہ اب کھلا رہا ہے پیو قاسم من معین معین کی شراب لا عنها ولا ينزفون پیو قاسم من من معین مزاجها کا شربون فیس کوانزا جوہا زن جبیلا تو سما سل سبیلا معیم سلسبیل مختوم میسک ختام ہو میسک تسنیم مزاج من تسنیم سب سے آلاش جنت کی شراب تسنیم ہے تسنیم جو جنت جنت الفردوس والوں کو خالص ملے گی نیچے والوں کو ناخالص ملے گی تو خالص چاہیے ناخالص چاہیے اوپر والوں کو خالص ملے گی نیچے والوں کو ناخالص ملے گی جو ناخالص ہے میں اس کا بتاؤں ناخالص کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے اور آسمان پہ بیٹھ جائے اور انگلی کو نیچے کر دے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی اب پینے کی خواہش پوری کر لو بھائی کھانے کی خواہش پوری کر لو بیویوں کی خواہش ہے حالانکہ زنا مت کرو حلال میں رہو کیوں میں نے تمہاری یہ پاک بیویاں بنا کے رکھی ہیں جو گارے مٹی سے نہیں بنی مشک عمبر زعفران کافور سے بنی مشک عمبر زعفران کافور سے یہ انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران گھٹنے سے چھاتی تک مشک چھاتی سے گردن تک امبر گردن سے سر تک کافور سر کے بال چوٹی سے ایڑی تک سارے بال بال چند توڑ کے زمین پہ رکھیں سارے جہان میں نور بھی پھیل جائے خوشبو بھی پھیل جائے سمندر میں تھوک ڈالے ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے مردے سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں زندوں کو دیکھ لے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں کلیجے پھٹ جائیں ایک قدم چلے تو ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز دکھائے ایک قدم رکھے گی تو ایک قدم میں اس کے جسم سے ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز ظاہر ہوں گے اور سو جوڑے ہر جوڑے میں رنگ الگ ڈیزائن الگ خوشبو الگ مہک الگ اور سو جوڑوں میں اس کا چمکتا ہوا جسم نظر آئے گا چہرے میں چہرہ نظر آئے گا گالوں میں چہرہ نظر آئے گا سینے میں چہرہ نظر آئے گا جنت ہورا یقال کال اینا جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے جب وہ چلتی ہے تو دائیں طرف ستر ہزار خادم اور بائیں طرف ستر ہزار خادم موت کو موت نہ ہوتی تو اسے دیکھ کے سارے ہی مر جاتے اور موت کوئی نہیں لہذا زندہ رہیں گے وہ کہتے ہیں ہے اللہ مرون بننا ہوں عن المنکر کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے مجھے اللہ نے ہر اس کے لیے پیدا کیا ہے جو بھلائی پھیلاتا ہو برائی مٹاتا ہو پھر ان فل جنت حورا یقال لها لعبہ جنت میں کہور ہے جس کا نام اللعبہ ہے خلقت من المسک والعنبر والزعفران والکافور مشک عنبر زعفران سے بنی وجنتینها بماء الحیوان آب حیات اس میں ڈالا گیا فقال لها کونی فکانت اللہ نے کہا بن جا وہ بن گئی جمیع الحور العین عشاق اللہ ساری جنت کی حوریں اس پہ عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اسے کہتی ہیں اے لائبہ اگر جن دنیا والوں کو تیرے حسن کا پتہ چل جائے تو تجھ پہ اپنا سب کچھ لگا دیں اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں سے لکھا ہوا ہے گردن کے نیچے سینے کے اوپر کہ من احب ان لہو مثلی فلیعمل برضاء ربی جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں تو میرے اللہ کو راضی کرتا پھرے عورتوں کی خواہش آیا ہو اللہ پوری کرے گا یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا جنت کے اور ایسے جو ٹیک لگائے گا یہ ٹیک ستر برس کی ہوگی یوں بیٹھا ہوگا ستر سال کس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ایک منظر کھولے گا ایسا حسین و جمیل کہ اس کو یاد نہیں ہوگا ستر برس یوں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک ہی بات میں گم ہو گیا میرا بندہ بھائی اس کو کوئی اور نعمت دو تو ایک لڑکی آئے گی جو پہلے اس کی جنت میں نہیں ہے دیکھو دو آیتیں آپ کو بتاؤں دوزخ والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے فضوق چکھو عذاب اب یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا یہ دوزخ والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے اور جنت والوں کے لیے سب سے خوشخبری والی جو آیت ہے وہ ہے ولدینا مزید جاؤ ہمیشہ ملتا رہے گا ایک دفعہ جو ملا ہے نا وہ نہیں ہمیشہ ملتا رہے گا اب یہ بیٹھا ہوا ہے اتنے میں اس کے کندھے پر ایک لڑکی آ کے ہاتھ مارے گی تو یہ یوں دیکھے جب یوں دیکھے گا نا پھر پورا ہی گھوم جائے گا مکنا تیس کی طرح یوں ہوگا اس کو دیکھے گا تو اپنا چہرہ اس اس کو کے چہرے میں نظر آئے گا اپنا چہرہ اس کو اس کے سینے میں نظر آئے گا وہ کہے گی امال کفینا من رغبتن آپ کو میری خواہش ہے وہ کہے گی وہ کہے گا سبحان اللہ اور کیسے نہیں پر تو ہے کون ہے کون میری جنت کی حور تو ہے نہیں تو کہاں سے آ گئی وہ کہے گی وہاں کوئی اغوا کے کسے تو ہے نہیں میں ادھر کیوں اٹھا لی ادھر کیوں اٹھا لی ظالم جانور بنے ہوئے کتوں سے بھی بدتر تو کیا کہیں گے وہ کہے گی انا من المزید میں تیری ہی ہوں اللہ نے مجھے تیرے لیے مزید بھیجا ہے آ خواہش ہر خواہش ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا فی ہا ما تدعون ایک بدو ہے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں آپ نے کہا ہیں یا کوت کے اڑیں گے جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم نہ پیشاب نہ لیت دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں ہم نے کہا ہیں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے تمہیں لے کے اڑیں گے جدھر تیری نظر اس ادھر اس کا قدم تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے ہم نے کہا ہے تنا سونے کا اوپر جواہرات کا اور کھجور کا دانا بارہ ہاتھ لمبا جنا بھائی یہ اس پلر سے بڑا ہے اور آدمی کتنا ہوگا ساٹھ ہاتھ ساٹھ ہاتھ آدمی ہوگا تو بارہ ہاتھ کھانا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا تیسرا بولا چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے آپ نے کہا ہے تو صحیح پر ریت کا نہیں مشکو یاقوت کا ہے پانچواں بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا ہے کا ہے یہاں حرام ہے وہاں حلال ہے اور جو دنیا میں سنے گا جنت کی حور کا نہیں سن سکتا تو جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے اس کے نیچے جنت کی عورتیں آئیں گی وہ مل کے گائیں گی ان کے گانے کے جواب میں درخت میں سے ساز ہوگا درخت کا ساز ہوگا اور ان جنت کی ہوروں کا آواز ہوگا ان کا ان کا سر اس ان اس کا ساز یہ سر اور ساز جب ملے گا تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی مست جنت بھی یاد نہیں رہے گی جب جنت کی ہور گائے گی آہا اور سنو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلائے گا کہے گا ہاں بھائی جنت کی ہو رہو باب آؤ آج میرے بندوں کو سناؤ جنت کی حور سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں جب بات کرے تو کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا ہے کہیں گے کبھی نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو آج میری تعریف کا نغمہ گاؤ تو داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کا ساز داؤد علیہ السلام کی آواز پر دنیا میں درخت پہاڑ ہلتے تھے وجد میں آ کر تو جنت میں کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا کہیں گے نہیں سنا کہیں گے اس سے اچھا سناؤں اس سے اچھا سناؤں کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے کہ وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب آؤ ممبر پہ آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آ رہے اب آپ کی آواز جنت کا ساز ساری جنت پہ بھی وجود تاری اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا سنا ہے کہنے لگے نہیں سنا کہیں گے اس سے اچھا سنو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے لم اب کا اللہ ارحم الرحمین اب تمہارا رب سنائے گا اور کہے گا پردے اٹھاؤ پردے اٹھیں گے یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہے جس نے یوسف کو بنایا علیہ السلام جن کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں جس نے جنت کی حوروں کو بنایا کہ جن کو ایک نظر دیکھے گا تو چالیس سال تک نظر یوں نہیں کر سکتا ایک نظر چالیس سال کی ہوگی وہ رب اپنی ذات میں کتنے حسن والا ہے جب وہ پردہ اٹھائے گا جو الى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في في جنة جنة عالية عالية لا تسمع فيها لاغية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام ہا ہاؤ اللہ پردہ اٹھا دے گا اے رضوان پردے اٹھاؤ ستر ہزار پردے اٹھیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا پھر اللہ کا اللہ کی ذات بھی بھی سامنے سامنے ہاں اللہ کی ذات ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں جب ٹھیک ہو گئے تھے کہنے کے بیماری کے دن صحت کے دنوں سے اچھے تھے کہنے وہ کیسے کہ جب بیمار تھا اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے اس پوچھ میں جو لذت تھی اس کو کچھ نہ پوچھو تو جب آپ جنت میں بیٹھے ہوں اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہوں نہ موت نہ بڑھاپا نہ کمائی نہ بچوں کا غم کوئی غم نہیں اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں پھر اللہ آپ کا نام لے کیا حال ہے کیا خیال ہے اب اللہ اپنا کلام سنائے گا ساری جنت سارے انسان سارے فرشتے سارے جنات جو جنت کی نہروں کا پانی اٹھ اٹھ کے یوں اللہ کو سجدہ کرے گا یوں ساری جنت پرندے جھکے ہوئے درخت جھکے ہوئے انسان کہیں گے اللہ ہمیں بھی اجازت دے ہم بھی تمہیں سجدہ کریں کہا نہیں تم مہمان ہو مہمان کو نہیں تکلیف دی جاتی وہ نمازیں دنیا میں تھی اب چھٹی وہ روزے دنیا میں تھے اب چھٹی وہ حج زکات تقوی توکل دنیا میں اب جاؤ تم مہمان میں میزبان آدمی نافرمانی اس لیے کرتا ہے نا کہ اپنی لذتیں پوری کرنا چاہتا آ جاؤ اب اللہ پوری کرے گا لے لو ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ میرے بھائیو اللہ کے واسطے میں بھی آپ بھی سب توبہ کریں دوسرا کام کیا کرنا ہے حضرت صرف کان پکڑ کے توبہ نہیں ہوتی میری توبہ میری توبہ نہیں یا اللہ آج تک جو تیری نافرمانی کی اس سے توبہ تیرے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ بندوں کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ دونوں ضروری ہیں لوگوں کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگی اللہ کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگی نہ حقوق اللہ کی معافی نہ حقوق العباد کی معافی ہے یہ شیطان نے پتہ نہیں کیسے بات چلا حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے لہذا ٹھیک ہے نماز چھوڑ دو بھائی کلمہ توحید اللہ کا حق ہے حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں حقوق اللہ معاف نہیں ہو سکتے کلمہ توحید اللہ کا حق ہے جو کلمہ پڑھ کے نہ مرا چاہے سارے جہان کی خدمت کرتا ہوا ہسپتال بناتا ہوا مر گیا ہمیشہ کی دو میں چلا گیا کیوں اللہ کا حق ادا نہیں کیا اللہ کا حق سب سے اوپر ہے اور ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور سارے گناہ کرتا ہوا مر گیا اور ایمان پہ مرا تو ایک دن دو میں سے سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائے گا کوئی ہلکا نہ سمجھیں اللہ کا حق بھی بڑا ہے بندوں کا حق بھی بڑا ہے ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ حقوق علی بات معاف اللہ جس کو چاہے معاف کر دے یا غفر لے میں شاہ جس کو چاہے معاف کر دے اب چاہے حقوق علی بات معاف کر دے چاہے حقوق اللہ معاف کر دے جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑ لے کون روکنے والا ہے ایک توبہ کرنی ہے اور اگلا کام کیا کرنا ہے کہ آج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہے اللہ کا محبوب بننا ہے نا تو قریشی بننا ضروری نہیں ہے پٹھان راجپوت جٹ بننا ضروری نہیں ہے وزیر بادشاہ بننا ضروری نہیں محمدی بننا ضروری ہے بلال محمدی ہیں ویسے حبشی ہیں ابو لہب سعید ہے قریشی ہے ہاشمی ہے چچا ہے قرآن کہتا ہے تبت ابی لہب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد میاں بیوی ابو لہب ام جمیل دونوں دوزخی اور بلال حبشی حبشی کا بیٹا غلام غلام کا بیٹا لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا لیکن بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور بلال اپنی قبر سے ہی اٹھیں گے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا میں اٹھوں گا میرے دائیں طرف سے ابکر میرے بائیں طرف سے عمر اور میرے قدموں سے بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا اور جنت کو چلیں گے اگلی چند کہا لوگ میدان حشر پیدل چلیں گے میں براق پہ چلوں گا بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کے میرے آگے چلے گا پھر میدان حشر میں پہنچ کے اذان دے گا یہ اذان سارا جہان سنے گا اور پھر جنت کو چلتے ہوئے آپ نے کہا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا یہ کہاں سے ملا محمدی بن گئے تو اگلا کام کیا کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہے وہ کالا گورا نہیں دیکھتا محمد ہی دیکھتا ہے مرد عورت نہیں دیکھتا محمد ہی دیکھتا ہے اس کا کوئی میں اس کا ایک ہی حبیب ہے وہ محمد ہے اس کا ایک ہی حبیب ہے وہ احمد ہے اس کا ایک ہی حبیب ہے وہ دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا آدمی اس کے کئی نام لیتا ہے بیٹے کا نام رکھا ہم نے بیٹے کا نام رکھا عبد الرحمان کہہ رہی میرا عبد الرحمٰن میرا چاند میرا سورج میرا ٹکڑا میرا دل میرا جگر میری بوٹی نہیں کہتی یہ کیوں کہہ رہی صرف عبد الرحمان کیوں نہیں کہتی محبت کی کثرت الفاظ کو کھینچ رہی کبھی اس کو چاند بنا رہی چاہے کالا ٹٹو کبھی اس کو سورج بنا رہی کبھی اس کو جگر ٹکڑا بنا رہی کبھی دل کا ٹکڑا بنا رہی کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہی محبت نام کو کھینچتی ہے حبا محبت کھینچتی ہے تو آپ نے کہا اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں ایک نام نہیں رکھا دو نام نہیں رکھے دس نام ہیں میرے ان لی عند اللہ عشرت اسما میرے دس نام انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والقاتم و ابو القاسم یاسین میرا نام محمد میرا نام احمد میرا نام ماہی کفر مٹانے والا میرا نام عاقب جس کی اڑیوں سے حشر ہونے والا میرا جس کے جو سب سے پیچھے آنے والا میرا نام حاشر جس پر حشر ہونے والا میرا نام فاتح نبیوں میں پہل کرنے والا میرا نام خاتم نبیوں میں انتہا کرنے والا میرا نام ابو القاسم میرا نام طاہا میرا نام یاسین قاسم آپ کے بیٹے کا نام ہے تو اس پر ابو القاسم اور اور یاسین اس کا مطلب یہ اللہ جانے یا اس کا حبیب جانے اور کسی کو نہیں آتا تو آپ نے کہا میں محمد میں احمد میں فاتح میں خاتم میں حاشر میں عاقب ابو القاسم فاتح کیسے ہیں میں بھیجا گیا کم نبوت ملی ہمارے اپنے آپ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نبوت کم ملی کیا مطلب تھا چالیس سال کی عمر میں پچاس سال کی عمر میں بیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے آپ کو نبوت کم ملی جواب سنو کن تو نبی آدم لمن جدل بین الماء وفتین میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا تھا آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جا چکا پھر آپ نے کہا ان اللہ تخیر القبائل اللہ نے قبیلوں کو دیکھا فختار العرب اس میں سے عرب چھانٹے تخیر العرب فختار قرے فختار مدر عرب کو چھانٹا عرب کو دیکھا اس میں سے مزر مزر بڑا سردار عرب کا تھا اس کو چھانٹا تخیر مدر مزر کی اولاد کو دیکھا فختار قریش اس میں سے قریش کو چھانٹا تخیر قریش پھر قریش کو دیکھا فختار بنی اس میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا تخیر بنی ہاشم پھر بنی ہاشم کو دیکھا فختار بنی ہاشم میں سے مجھے دیکھا ساری مخلوق میں انسان انسان میں عرب عرب میں مدر مدر میں قریش قریش میں بنی ہاشم بنی ہاشم میں محمد الرسول اللہ تو و ابا میں تم میں سب سے عالی نسب ہوں عالی حسب ہوں میرا نصب بھی اونچا میرا حسب بھی اونچا میرا خاندان بھی اونچا اور میں اپنے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی بھی دفعہ ماں کی پشت میں زنا سے نہیں نکاح سے آیا ہوں میرے باپ دادا پردادا میں سے کسی نے زنا نہیں کیا چاہے جاہلیت میں تھے زنا نہیں ہوا ایسا پاک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا تو بھائی محمد ہی بنے ایک حبیب ہے اور کوئی کوئی نہیں ہے ایک ہی حبیب ہے حبیب ایک ہے کلیم ایک ہے خلیل کلیم اللہ کی سنو رب شرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے دعا مانگی حبیب کی سنو علم نشرح لکا صدرک اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا ایک نے مانگا ایک کو بن مانگے ٹھیک ہے خلیل کی سنو وجعل لی لسان صدقن فی الاخرین اللہ میرا لوگوں میں نام اونچا کر دے کلی حبیب کی سنو ورفانا لکا ذکرک اے میرے حبیب میں نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا داؤد کی سنو داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى اے داؤد میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے خلیفہ بنایا ہے عدل کرنا خواہش کے تابع نہ ہونا حکم خواہش کے تابع نہ ہونا اور حبیب کی صفائی پیش کی ما ينطق عن الهوى میرا نبی خواہش کے تابع ہی نہیں ہے ایک کو حکم ایک کی صفائی ایک لیے حکم ایک کے لیے صفائی پیش کیا جا رہا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنو لا تخزنی یوم یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا حبیب کو کہا جا رہا یوم لا اللہ النبی جب اللہ اپنے حبیب کو ذلیل نہیں ہونے دے گا خلیل کی سنو وجعلنی من ورثت جنت النعیم یا اللہ مجھے جنت دے دے حبیب کو کہا جا رہا انا اعطیناک الکوثر ہم نے آپ کو کوثر دے دی حبیب فرما رہے ہیں وجنبنی و بنی انا عبد الاسلام اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے حبیب کو کہا جا رہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا اے میرے حبیب میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو رجس سے پاک کرنا چاہتا ہوں بت پرستی سے میں نے پاک کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وغفر وغفر لخطیئتی یوم الدین اے اللہ میرے گناہ معاف کر دینا قیامت کے دن اور حبیب کو کہا جا رہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اے میرے حبیب تیرے اگلے پچھلے معاف ہیں سارے نبیوں کو نام سے پکارا جا رہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ یا نوح اہبت بسلام منا ونادیناہ ان یا ابراہیم وما تلک بیمینک یا موسی نام آ رہا ہے یا زکریہ انا ربشرو کا غلام یا فضل کتاب بے قوا یا داود انا جعلنا کا خلیفہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس سارے نبیوں کا نام لے کے خطاب کیا جب اپنے حبیب سے بات کی ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ آپ کو لقب سے پکارا لقب سے پکارنا بڑے درجے کا مقام ہے نام سے پکارنا چھوٹے درجے کا مقام ہے نبیوں کا نام لیا اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدخر ہر جگہ لقب سے خطاب کیا ہے ایک جگہ تھی جہاں نام آنا چاہیے تھا اللہ نے وہاں بھی نام کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ اشارہ کیا ان اول الناس ابراہیم اتبعوه وهذا النبي ابراہیم کا سب سے بڑا حقدار اس کے ماننے والے اور یہ نبی یہ نبی وہاں کہنا چاہیے تھا محمد پر محمد نے کہا کہ یہ میرا نبی یہ اللہ کا دیا ہوا احترام ہے پھر صرف اتنا نہیں ہمیں بھی حکم دیا لا تجعلوا رسول کا دعا کم بازا میرے نبی کو نام سے مت پکارو یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو یا حبیب اللہ کہو یا محمد مت کہو بے ادبی ہے نام نہیں لے سکتے آواز اونچی مت کرو میرے نبی کی آواز پر لا فوق صوت النبی میرے نبی کی آواز پر آواز اونچی مت کرو ادب سکھایا اللہ اکبر اور سنو جب آپ معراج پہ گئے یا اللہ ابراہیم آپ کے کلیل ہیں موسا آپ کے کلیم ہیں داؤد کے لیے آپ نے لوہا رم کیا سلمان کے لیے آپ نے ہوا تابے کی عیسا کے لیے آپ نے مرد زندہ کیا الحم السلوات و تسلیمات تو یہ اللہ میرے لیے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کلیلہ موسا علیہ السلام کلیمہ أعلنت لداود عليه السلام الحديد وسخرت لسليمان عليه السلام الرياح وأحييت لعيسى عليه السلام الموتى تو میرے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے آتیتک افضل من ذالک کلہ میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا کیا ہے بھائی لا الہ الا اللہ بدل سکتا ہے اکٹھے ہو گئے کیسے اکٹھا کیا آمنو باللہ و رسول ہی ایمان لاؤ اللہ رسول پر تؤمنون باللہ و رسول ہی ایمان لاتے ہیں اللہ رسول پر اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت کرو اللہ رسول کی من یطع اللہ و رسولہ یہ اطاعت آگے نہ فرم من یعص اللہ و رسولہ ذالک بانہم کفروا باللہ و رسولہ براءة من الله ورسوله أذان من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله من يحادد الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله ألا رسول ألا رسول استجيبوا لله وللرسول لا تخونوا الله والرسول والله ورسوله أحق أن يرضوه سيؤتينا الله من فضله ورسوله أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول اللہ رسول اللہ رسول اکٹھا کر دیا قیامت تک ایک بریکٹ میں کر دیا اب عزت لینی ہے تو محمد ہی بنو جٹ نہ بنو محمد ہی بنو تاجر زمیندار بعد میں ہیں راجپوت پٹھان جاٹ بعد میں ہیں محمد ہی پہلے ہیں جس کی اللہ تعریف کرے اس کا کیا مقام ہوگا بھائی تو بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ آپ تشریف فرما ہیں ایک بدو گزرا اور کہنے کا یہ کون ہے کہ یہ وہی ہے جو کہتا میں نبی ہوں تو لوٹ آیا اونٹ پہ تھا نیچے اترا عرب جو تھے نا گوہ کھاتے تھے ایک جنگلی جانور ہے گوہ یہ چھپکلی سے کوئی سو گنا بڑا کر دیں تو گوہ بن جاتی ہے وہ شکار کر کے لایا ہوا تو اس کی رسی کو کھولا اور آپ کے سامنے پھینک دیا کہنے لگا یہ کہے نا کہ تو رسول ہے تو پھر تو میں رسول مانوں گا اپنی طرف سے نا لاجواب کر دیا ایک جانور ایک مردہ تو بولے کیسے تو آپ نے اس کو یوں دیکھا ایک نظر پھر فرمایا یا بب گوہ کو بب کہتے ہیں یا بب تو اس مردہ بے جان نے سر اٹھایا لبیک وسادیک یا زین من وافا یوم القیامہ عربی زبان فصیح بلیغ لبیک میں حاضر اے قیامت کے دن آنے والوں کو خوبصورت بنانے والے یہ سبحان اللہ یہ جو لقب ہے نا اس بے جان گوہ نے آپ کو دیا اتنا خوبصورت لقب ہے کہ آج تو کوئی انسان آپ کو ایسا لقب نہیں دے سکا یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت میں آنے والوں کو حسن دینے والے حسین بنانے والے ہم نے کمن تھا بد تیرا رب کون ہے کمن عرش ہو فی الارض سلطان ہو فی البحر سبیل ہو فی الجنت رحمت ہو فی النار عقاب ہو میرا رب جس کا عرش آسمان پر سلطنت زمین پر راستے سمندر میں رحمت جنت میں عذاب دوزخ میں آپ نے کہا من انا میں کون کون ہوں ہوں میں رسول رب وخاتم النبیین قد افلح من صد وقد خواب من کا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ عالم رب العالمین کے رسول ہیں آپ آخری رسول ہیں جو آپ کی مانے گا کامیاب جو نہیں مانے گا ہلاک آپ نے بلا فرمایا اب بولو بھائی آپ کیا کہتے کہنے ہیں آپ تو مانتا ہوں جانوروں کے نبی بے جان کے نبی میرے بھائیوں اگلا کام کرنے کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ جائیں محمدی نظر آئیں محمدی وردی پہن لیں اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا وہاں سے لینا پڑے گا اللہ ایک سنت سات و زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں سنت کی خیر ہے کیا کہتے ہیں سنت کی خیر ہے کیوں خیر ہے بھائی ایک روپیہ گر جائے اس کی تو خیر ہے نہیں وہ تو جھک کر اٹھاتے ہیں اور سنت چھوڑ دے تو کہتے سنت کی خیر ہے کوئی بات نہیں کیوں دس روپے گر جائیں تو اس کو تو نقصان نظر آتا ہے سنت چھوٹ جائے تو اس کا نقصان نظر نہیں آتا کیوں ایک نمبر سے لوگ ایک نمبر سے لوگ پاس ہوتے فیل ہو جاتے ہیں ایک ووٹ سے لوگ ہار جاتے ہیں ایک ووٹ کی کمی سے ہار جیت ہار میں بدل جاتی ہے ایک نمبر کی کمی سے پاس ہوتا فیل ہو جاتا ہے ایک دھاگا کپڑے والے بہت سے بیٹھے ہوں گے کپڑے میں سے ایک دھاگا نکل جائے تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے ایک سنت جسم سے نکلے گی تو انسان کی قیمت بھی اللہ کے ہاں گرے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت موجود نہ ہو اور قیمت برابر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دھاگا نکل جائے تو جن کو کپڑے کا پتہ ہے میں نے کپڑے والوں سے سنا کو میرا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کپڑے والوں نے بتایا کہ اگر اس میں سے ایک دھاگا وہ شیشہ رکھ کے دیکھتے ہیں ایک دھاگا کم ہو تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے نبی ہوئے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ جائے تو میری کوئی قیمت کم نہیں ہوگی گریں گے گریں گے سے میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو جن کی پرواز عرش کے بھی اوپر ہے کہاں تک پرواز ہے عرش کے بھی اوپر سارے پردے اٹھا کے اپنا آپ دکھا رہے یا حبیبی اے میرے حبیب اللہ مکالمہ ہو رہا موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑے ہوش نہ آئے اور یہاں ذات سامنے اور مکالمے ہو رہے ہوں اتنی اونچی پرواز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے بھائیوں اگلی محنت یہ ہے کہ ہر مسلمان سیکھے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے آج تک جو نبی کے طریقے کے خلاف کیا یا اللہ معاف کر دے تیرے حبیب کو ناراض کیا یا اللہ معاف کر دے بھلا وہ بھی ناراض کے قابل ہے کہ جو کائنات کی سرداری ملے اور طائف میں تین میل پتھر پڑے اور لہو کے فوارے چھوٹے ایک حدیث میں میں نے پڑھا ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے آپ کا حال دیکھ زمین رونے لگی تائف کے پہاڑ چیخ اٹھے آپ کا حال دیکھ کر اور چلو ان کو تو آپ سے محبت تھی جب اتبا کے باغ میں پنا لی جو جانی دشمن تھا آپ کا حال دیکھ کے اللہ کی قسم وہ بھی پسیج گیا اور خود دوڑ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا جس کے حال کو دیکھ کر جانی دشمن بھی لرز جائیں ہم اس کے ساتھ بے وفائی کریں تو ہمارے ایمان کی سطح کہاں چلی گئی اتبا جیسا جانی دشمن بدر کی لڑائی میں جس کے سر پہ جھنڈا تھا جب آپ کا حال دونوں بھائی تھے اتبا اور شہبہ فتح ہوما دونوں بھائیوں کا خون کھول گیا اور رشتے داری کے خون نے جوش مارا اور اتبا خود بھاگ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا اور اپنے غلام کو کہنا اس سے جا کے کہو تمہیں رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا کھا لینا جس پر دشمن بھی ترس کھائیں ہم اس کی امت ہو کر اس اس کا ساتھ نہ دیں تمہاری وفا کیسی وفا ہے وہ عہد کی لڑائی یاد کرو جب آپ کو اتوا بن ابھی وقاص نے پتھر مارا یہاں آ کے لگا یہاں کے لگا دانت ٹوٹ گئے کڑیاں اندر گھس گئیں اور آپ چکرا کے زمین پر گرے اور غشی تاری ہوئی ہوش میں آتے کہا یا اللہ اغفر لقومی فانہم لا یعلمون انہیں عذاب نہ دینا ان کو پتہ کوئی نہیں یا اللہ انہوں انہیں معاف کر دینا انہیں پتہ کوئی نہیں ابن قمیہ نے تلوار کا وار کیا جو کندھے پہ پڑا ایک مہینہ تک اس کا علاج ہوتا رہا جو زخم آپ کو یہاں لگا ابن عبداللہ ابن قمیہ حضلی نے وار کیا تھا اور رتبہ بن ابی وقاس نے پتھر مارا جو یہاں لگا اور چکرا کے گرے ہیں لہو کے فوارے چھوٹ گئے دان ٹوٹ گئے کڑیاں گھس گئی لیکن اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں جو اشارہ کرتے اوت پہاڑ تو سونا بن جاتا پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں کہ میری امت کا بھلا ہو جائے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ابو حریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں فرمایا میں بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا یہ سب کس لیے ہمارے لیے ہم ان سے بے وفائی کریں عرفات کے میدان میں پانچ گھنٹے دعا مانگی اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت مزدلفہ میں فجر کے بعد اشراق تک دعا مانگی میری امت میری امت میری امت اور دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر بھی میری امت کو اپنی امت کو دیکھ رہے آپ نے کہا میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں کھڑکی کھولی امت کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں آپ کی طرف چلی گئیں آپ کے چہرے پہ رونق آئی ہم نے سمجھا ٹھیک ہو گئے ہم خوشی کی وجہ سے قریب تھا کہ نمازیں توڑ کے آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں آپ نے پردہ گرا دیا واپس تشریف لے گئے اتنے میں جبری آ گئے یا رسول اللہ باہر اسرائیل آئے کھڑے ہیں اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں علیہ السلام اندر آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آئے یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا میں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی نہ آئندہ مانگوں گا آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا نہیں تو واپس چلے جانا اور یا رسول اللہ جب سے میرے ذمے موت کا کام لگا ہے میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ میرے نبی سے پوچھ لینا رہنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے آنا چاہیں تو ہم ملنا چاہتے ہیں اب سنو آپ نے کہا جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے تو ہم اس سے بے وفائی کریں کس کے لیے دس روپئے کے لیے ایک دکان کے لیے ایک ممبری کے لیے چار دن کی زندگی ان سے بے وفائی کریں السلام لوٹ کے واپس آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو آپ کے بعد ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے ساتھ دیں گے اچھا الان عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اگر میری امت کے ساتھ بس اللہ بلا لے کہا نا تو جبریل لگے یا رسول گے اچھا اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا نہ موت میں بھولے نہ زندگی میں بھولے نہ حشر کے دن بھولیں گے جب ہر نبی نفسی نفسی کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا لے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا لے ایسے عالم میں اللہ کا حبیب کہے گا یا رب امتی امتی امتی امتی تو میرے بھائیوں <coughs> ہر مسلمان توبہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئے اس کی محنت ہے تبلیغ کا کام اس میں عبادات ہیں جس میں نماز سب سے بڑا رکن ہے نماز پر ایسی محنت فرمائیں کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے جو ایسی نماز سیکھ لے گا اس کے کام مسلح سے شروع ہو جائیں گے اس کو تھانے دار کے پاس نہیں جانا پڑے گا ایس پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا صدر وزیر ایم پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا وہ اپنا مسلح بچھا دے بس اللہ اکبر اب بول ادھر سے ملے گا پر کیسی نماز ہو جب کہے اللہ اکبر تو پھر کسی اور کا دھیان نہ آنے دے دل میں دھیان سے سننا ابن القیم ایک بہت بڑے محدث عالم مجتہد گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں نمازی پانچ طرح کے ہوتے ہیں نمازی پانچ پہلا نمازی سستی کرنے والا متحاون کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی کبھی تین پڑھی کبھی چار پڑھی کبھی دو پڑھی کبھی پانچ پڑھی کبھی کوئی بھی نہ پڑھی یہ دو میں جائے گا معذب بن نار دوسرا نمازی پانچ وقت کا نمازی با جماعت نمازی لیکن بے ہوش نمازی اسے پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوں اپنی دنیا میں گم ہے اس کی ڈان ڈپٹ ہوگی جہنم نہیں نماز کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا کسی اور وجہ سے چلا جائے تو الگ بات ہے اب نماز بھی پڑھی کسی کا حق بھی مارا تو اب نماز سے تو جان نہیں چھوٹے جب تو حق نہیں دیا تو جانا پڑے گا جہنم میں نماز پڑھی حج نہیں کیا حج فرض تھا تو جانا پڑے گا اچھا دوسرا وہ ہے جس نے نماز پڑھی پانچ وقت لیکن اپنی دنیا میں گم ہے اس کو ڈان ڈپٹ ہوگی تیسرا نمازی وہ ہے جو اللہ اکبر کبھی گھر کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے کبھی دکان کے سامنے کبھی مسلح کے سامنے جو وہ ڈولتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کوشش کرتا ہے کبھی کامیاب کبھی ناکام یہ رعایتی پاس ہوگا تیتی نمبر دے دو بھائی یہ رعایتی پاس ہے عن ان پہلا معذب دوسرا معاقب تیسرا معفو ون ان معاف کر دو چوتھا نمازی معجور جہاں سے نماز کا اجر شروع ہوتا ہے یہ وہ ہے جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر اللہ ہی کا ہو جاتا ہے اور کسی کا دھیان نہیں آتا اس کو نماز کا پورا پورا اجر ملے گا اور اس کی نماز پر اس کے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو ایسی نماز پڑھنے کی میرے بھائیوں مشق ہو یہ محنت ہو رہی ہے پہلی یہ جو میں نے پہلا دو گھنٹے بات کی ہے وہ سارا ایمان تھا ایمانیات ایمان سب سے اہم چیز ہے یہ وہ سرمایہ ہے جس سے ہم اسلام پہ چل سکیں گے جتنا سرمایہ اتنی تجارت جتنی زمین اتنی زراعت جتنا ایمان اتنا اسلام تو ایمان پر محنت پر عبادات عبادات میں نماز حج فرض ہے تو حج کرے زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرے اشر <clears throat> فرض ہے تو ادا کرے پھر زکات اور عشر کے علاوہ بھی دے زکات دے کے تیس مار خان نہ بن جائے کہ میں اب سخی ہو گیا ہوں زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا سخی وہ ہوتا ہے جو زکات سے آگے بھی دے جو زکات سے اوپر دے وہ سخی ہوتا ہے زکات دینے والے کو سخی نہیں کہتے اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا کیا جنت اچھا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس سے کہا بولو کہا المومنون ایمان والے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم کنجوس آدمی تیرے اندر داخل نہیں کروں گا بخیل آدمی جنت الفردوس میں داخل نہیں کروں گا چلے لگائے تحجد پڑھے نغل پڑھے ذکر کرے تسبیح پڑھے قرآن پڑھے اگر بخیل ہے فردوس کی ہوا نہیں لگے گی تو نماز پر وعدے کس نماز پر جب کہے اللہ اکبر تو اللہ ہی اللہ ہو اور کسی کا دھیان نہ ہو پانچواں نمازی وہ ہے جب ہے اللہ ہو اکبر تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یہ مقربین اونچے درجے کے لوگوں کی نماز ہے جس کو آپ نے فرمایا جو علت قرت عینی فی صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تو ایسی کوشش کریں گے نا پڑھنے کی تو چھوڑنی نہیں چھوڑی ہے تو آج توبہ کر کے جانا ہے اور پھر ٹکر نہیں مارنی پٹھانوں کی نماز کی طرح ٹھکا ٹھک اب پنجابیوں کا بھی یہی حال ہے ایسی نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کے نمازی کہ نماز کو بھی اس پہ رونا آتا ہے کہ ارے ظالم پڑھنا ہی تھا تو ایسا کیا کہ میرا قصور تھا نہ سجدہ ٹھیک نہ رکوع ٹھیک نہ قیام ٹھیک نہ قادہ ٹھیک نہ جلسہ ٹھیک نہ قوما ٹھیک تو نماز سے جی لگانا نماز سے مسئلے حل کروانا مشکل میں نماز پڑھنا تکلیف میں نماز پڑھنا خوشحالی میں نماز پڑھنا راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا راتوں کو اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اللہ کی قسم میں یوں کہوں جیسے نظر اٹھانے کی جو لذت ہے نظر جھکانے کی لذت اس سے زیادہ ہے اور لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں رات کو سونے کی جو لذت ہے رات کو رونے کی لذت اس سے بہت زیادہ ہے تو لوگوں کو پتہ ہی یہ لذت چکھی کوئی کاش کے چکھ لیتے تیسری محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا علم سیکھے جاہل بن کے زندگی نہ گزارے مدرسے میں داخل ہونا ضروری نہیں عالم بننا ضروری نہیں پر اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے تاجر اپنی تجارت کا علم حاصل کرے فرض ہے ذمہ دار اپنی زراعت کا علم حاصل کرے فرض ہے کہ کون سی زراعت اللہ کو پسند ہے کون سی تجارت اللہ کو پسند ہے کیسی شادی اللہ کو پسند ہے لباس پہننا ہے کیسا لباس اللہ کو پسند ہے گھر بنانا ہے کیسا گھر اللہ کو پسند ہے نوکری کرنی ہے کس طرح کی نوکری اللہ کو پسند ہے علم کا شوق ہو علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر پہلے رسول پہلے کلیم اتنا پتا چل گیا کہ ایک آدمی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو بستر باندھ لیا کہ یا اللہ میں اس کے پاس جاؤں گا کتنی دیر چلوں گا لا ابلغ مجمع او چاہے مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں چلوں گا اس آدمی کے پاس جس کے وہ پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں میں سو علم سیکھنے جاؤں گا ابھی جانتے بھی کچھ نہیں اور کہتے ہمیں سب پتا ہے ہمیں سب پتا سارے ہی مفتی ہیں پاکستان میں سارے حکیم ہیں سارے مفتی ہیں جس سے بات کرو کوئی بیماری کی کوئی نسخہ ٹھک دے گا یہ لے لے بھائی جس سے بات کرو دین کی کوئی فتوا دے دے گا ہمارے بھی ایک بڑے پیارے دوست ہیں بھائی ہیں ہم بھی ان کو مفتی کہتے ہیں کیونکہ ان کو فتوی دینے کی بغیر علم کی عادت ہے تو سارے ہی مفتی ہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ٹھک فتوا تو بھائی ہر مسلمان علم سیکھے قرآن سیکھے <clears throat> قرآن کیا کہتا ہے یہ کوئی لٹکانے کی کتاب نہیں ہے دل میں اتارنے کی کتاب یہ وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو جھنجھوڑ دیا یہ وہ کلام ہے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں فستا تؤمر وآرد عن المشرقین انا کل مستین اس کلام میں جو طاقت ہے ایک کافر عرب بدو اپنے اونٹ پہ بیٹھا تھا یہ آیت سنی تو لرز کے زمین پہ جا گرا اس آیت کی مفہوم کو سمجھ کر اور قرآن کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے مفہوم میں کتنی طاقت ہوگی کہ کافر الٹ کے زمین پہ جا گرا گیا ام خلقو من غیر شیع ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون اس کلام کو سن کر متعب ابن عدی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا اور میں نے وہی کلمہ پڑھ لیا بھینس کے سامنے بین بجانا اور ہمارے سامنے قرآن پڑھنا تقریباً برابر ہو گیا بھائی قرآن سیکھو اللہ کے علم کو سیکھو مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے اب ایک بوڑھا آدمی کیسے مدرسے میں علماء سے علماء سے نہیں مفتیوں سے جن کو فتوے کا درک ہے جو فتوا جانتے ہیں اس سے پوچھو ہر ایک سمت پوچھو اگر پوچھ کے چلو گے تو بھائیو غلط بھی صحیح ہو جائے گا اور اگر نہیں پوچھیں گے تو صحیح بھی غلط ہو جائے گا حلال کو بھی حرام کر بیٹھیں لیکن اس نیت سے جاؤ کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا یہ نہیں کہ مول صاحب یہ میرا کاروبار ہے کوئی فتوا دو یہ حلال ہو جائے ہے حرام پر کوئی حلال کر دو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے کہتے مفتی صاحب کوئی فتوا نکالو کہ یہ حلال ہو جائے تقسیم ہند سے پہلے ایک واقعہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی اب وہ آیا ایک مولوی صاحب کے پاس کہا جی تین طلاق دے دی کیا ہوگا کہنے کے حرام ہو گئی اور کیا ہوگا تو اس نے ایک لفافہ ڈال کے مسلح کے نیچے رکھ نکالا مسلح کے نیچے رکھ دیا کہا جی تین طلاق دے دی کیا ہوگا کہنے کے سوچنا ہی پڑے گا سوچنا ہی پڑے گا کیوں لفافہ آ گیا کہنے کا اچھا بتاؤ تم نے کیا کہا تھا کہنے جی میں نے کہا تھا تین طلاق ان کا کوئی نہیں ہوئے اچھا نہیں ہوئے کہا نہیں کیوں کا اصل میں تمہیں کہنا چاہیے تھا تین طلاق بڑے کاف کے ساتھ تو نے چھوٹے کاف کے ساتھ کہا لہذا طلاق کو نہیں موجن کرو یہ صحیح واقعہ ہے لطیفہ نہیں ہے تو ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی ان انہیں پتہ چلا انہوں نے فرمایا پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا چونکہ اس کو بڑے قاب سے کہنا چاہیے تھا میں نے قبول کیا تو اس نے تو قبول نہیں قبول کہا تھا لہذا نکاح ہی نہیں ہوا تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے یعنی کہ مدرسے جائے تو تب عالم بنے اپنی ضرورت کا علم سیکھنا میرے بھائیو ایک محنت یہ ہو رہی ہے علیہ السلام جیسا پیغمبر بھاگا جا رہا کہ مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں اس سے علم حاصل کروں گا ہیں آپ آگے گئے نا استاد جی سوئے ہوئے اور ان کو لگی ہوئی بھوک آتینا غدا انا لقد لقینا من سفرینا حاضا نصبا اے بھائی روٹی دو بھوک لگی ایک غلام تھے ساتھ جو بعد میں نبی بنے یوشا علیہ السلام انہوں نے کہا جی وہ تو وہیں بھول گئے اوینا الى الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانی الا الشیطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا وہ جی وہ تو جہاں سوئے تھے نا وہ وہیں پانی میں زندہ ہو کے چلی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک مچھلی تل کے ساتھ لے لو تل لو جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے نا وہاں وہ آدمی رہتا ہے جس کو میں نے وہ علم دیا جو تجھے نہیں دیا اور اللہ کے بندے وہیں تو میں نے جانا تھا فرتدہ علی آثارہما قصصا اب واپس لوٹے یہ کتنا آگے جا چکے تھے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جا چکے اب لگی بھوک پھر چوبیس گھنٹے واپس آئے تو ہو گئے اڑتالیس گھنٹے ہاں؟ اب آگے مولوی صاحب سوئے ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکم انہوں نے جواب ہی نہیں انا برد کا سلام اگر مجھے سلام کرنے کون آ گیا چادر اوپر لی ہوئی تھی مجھے سلام کرنے کون آ گیا چونکہ وہ تو ایسی جگہ تھی جہاں سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں تھا انہوں نے کہا کونو بھائی کہا جی میں موسا ہوں کہا اچھا بنی اسرائیل والا پھر چادر اتاری کہاں بنی اسرائیل والا کہا کیسے آئے ہو کہا حل اتبعک علا ان تعلمن مما علمت رشدہ جی مجھے اپنے مدرسے میں داخل کر لو میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں آگے انہوں نے نخرہ دکھایا انکا لن تستطیع ما صبرا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا فَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا جس بات کا تجھے پتہ نہیں میں نے کرنی ہے تو پھر وہیں میں مجھ سے لڑائی کرے گا تو تو صبر تو کر نہیں سکے گا ان کا نے استاد جی ستجدنی انشاءاللہ صابرم ولا اعصی لک امرا میں آپ کی پوری مانوں گا نا فرمانی نہیں کروں گا مجھے ساتھ لے لو میں نے کہا اچھا پھر آ جاؤ نہ روٹی پوچھی نہ ناشتہ پوچھا مدرسوں میں روٹی نہ ملے سبق نہیں پڑھتے لڑکے یہاں روٹی پوچھی نہیں فن تالا آؤ بھائی چلیں پھر نبی کا علم تو بیٹھنے سے نہیں پھرنے سے آتا ہے فن فن نہیں آؤ بھائی چلا لیا نہ روٹی نہ پانی چڑھایا کشتی پر تختہ توڑ دیا انہوں نے کرایہ نہیں لیا تھا انہوں نے تختہ توڑ دیا کہنے لگے لقد اللہ کے بندے انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو نے ان کا تختہ توڑ دیا یہ کیا کیا تو انہوں نے کہا علم اقل میں نے نہیں کہا تھا تو بے صبرہ ہو جائے گا ان کلن تستیا مایا صبرا اچھا استاد جی غلطی ہو گئی معاف کر لا ابھی آپ تنگی نہ کریں میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں اچھا اب بولنا نہیں کہا بالکل نہیں آگے چلے ایک لڑکا ملا اس کو ہاتھ مارا وہ مر گیا اب بھولے نہیں اب یاد تھا لیکن اب غصہ چڑھ گیا کہ میں نبی کتاب والا شریعت والا میرے سامنے ظلم ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے قتلت نفسا زکیتم بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا او یہ کیا کیا تو نے معصوم بچہ قتل کر دیا آستین چڑھائی نہ تو آگے خیر علیہ السلام نے بھی آستین چڑھائی علم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا میں نے نہیں کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا پہلے کہا انک لن تستطيع پھر کہا علم اقل پھر کہا علم اقل لک ہر دفعہ لفظ بڑھتا جا رہا ہے اور لفظ کا بڑھنا معنی کی شدت پہ دلالت کرتا ہے اور گھٹنا اس کی خفت پہ دلالت کرتا ہے تو غصہ ادھر بھی بڑھ رہا ادھر بھی بڑھ رہا انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا انہوں نے کہا اچھا استاد جی اب غلطی ہو تو مدرسے سے نکال دینا چھٹی ان سال تو انشا امبادہ فلا تو صاحب نہیں اب پھر مجھے ساتھ نہ لینا کہا اچھا ٹھیک ہے اب بھوک کب سے لگی ہوئی تھی اڑتالیس گھنٹے سے اب جو پہنچے بستی میں اب روٹی مانگ بیٹھے انہوں نے کہا یار روٹی تو کھلاؤ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ کہاں سے آ گئے اس بستی کے جو لوگ تھے نا حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا پر ایک احسان کر گیا مسلمانوں پہ قرآن پر زیر زبر لگا گیا اگر زیر زبر نہ ہوتا تو ہم زیر زبر دیکھ کے غلط پڑھتے ہیں تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا تو اس بستی کے لوگ آئے کہنے لگے جتنی مرضی دولت لے لو اور ابو کو اتو کر دو ابو بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا اور اگر ہو جائے اتو تو مطلب ہوگا بستی والوں نے کھانا کھلایا وہ حجاج کہنے کا تم نے یہ تورات سمجھا بھائی جو مرضی نکال دو جو مرضی رکھ لو یہ اللہ کا قرآن ہے حجاج کی کیا مجال کے ایک زیر زبر بھی اوپر کر دے جب باہر نکلے تو دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے ہاتھ مارا وہ دیوار سیدھی ہو گئی پھر کہنے لگے خدا کے بندے انہوں نے روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا پھرتا اب بھائی اسے کے پیسے لے لیتا ہم روٹی کھا لیتے کہنے ہاں چل تو اور تیرا راستہ اور میرا اور اس میں ایک بات یاد رکھو اگر ادب نہیں ہوگا تو موس علیہ السلام جیسا کلیم بھی علم نہیں لے سکا اگر استاد کا ادب نہیں ہوگا اگر علماء کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ علم سے محروم کر دے گا وہ عالم اچھا ہے یا برا یہ تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں اس کے علم کی وجہ سے وہ بے عمل ہے با عمل ہے یہ ہماری بحث نہیں یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے ہمارے ذمے اس کا اکرام اس کا علم کی وجہ سے تو موس علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر خضر علیہ السلام سے علم نہ لے سکا کہ ان کا ادب نہ ہو سکا کہنے لگے اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا کشتی اس لیے توڑی کہ غریب لوگ تھے بادشاہ پکڑ رہا تھا بچہ اس لیے قتل کیا کہ اگر ان ایک نیک بیوٹی دے گا یہ دیوار اس لیے ٹھیک کی کہ اس کے نیچے جو مکمال کمال تھا جب جدا ہونے لگے کہنے لگے ایک بات تو بتاؤ مجھے تو تو نے ڈانٹا کہ کشتی توڑ دی ڈوبونے لگا تھا جب تیری ماں نے تجھے دریا میں ڈالا تھا تو اس وقت ڈوبنے کا ڈر کوئی نہیں تھا جیسے وہ اللہ کا حکم تھا یہ بھی اللہ کا حکم تھا میرے تو تو پیچھے پڑ گیا کہ بچہ قتل کر دیا جب نے مصری کو قتل کر دیا تھا اور پھر بھاگا تھا مصر چھوڑ کے اس وقت کیا ہوا تھا وہ بھی اللہ کا امر تھا یہ بھی اللہ کا امر ہے مجھے تو نے کہا کہ نے مفت میں دیوار ٹھیک کر دی پیسے نہ لیے اور تو نے جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو مفت پانی پلا دیا تھا اور ان سے پیسے نہیں لیے تھے بلکہ وہ دیوار کے پیچھے بیٹھ گیا تھا اے اللہ روٹی تو کھلائے گا تو اس وقت کیا تھا وہ بھی اللہ کا امر تھا یہ بھی اللہ کا امر ہے ہمارے اندر علم کا شوق کوئی نہیں سکولوں کے پڑھانے میں چکر ڈاکٹر بنانے کے شوق انجینئر بنانے کے شوق تاجر بنانے اب ٹھیک ہے یہ ہمارے شعبے ہیں ہم نے ڈاکٹر بھی بنانے ہیں انجینئر بھی بنانے ہیں تاجر بھی بنانے ہیں سپاہی بھی بنانے ہیں جرنیل بھی بنانے ہیں پر محمدی پہلے بنانے ہیں انہیں پتہ تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ علم سیکھو میرے بھائیوں اگر جاہل مر گئے تو دو ٹکے کے نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ جس کو جس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہ ہو یہ حال ہو وضو کے فرائض کا پتہ نہ ہو استنجے کے طہارت کا پتہ نہ ہو غسل کا پتہ نہ ہو تو باقی دین کا اسے کیا پتہ ہو اس لیے علم یہ اے محنت ہے اس کے ساتھ قرآن اور ذکر کی محنت ہے کہ قرآن کے ساتھ جی لگاؤ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جی لگاؤ عبداللہ ابن مسعود کی ایک بات سناتا ہوں اطلب قلبك کا ثلاثه مواطن تین جگہ میں دل کو دیکھو اہندہ سما القرآن دیکھو تمہارا قرآن میں دل لگتا ہے کہ نہیں فی مجالس ذکر اللہ کے ذکر کی مجلس میں دیکھو تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں فی اوقات الخلوا اکیلے بیٹھ جاؤ اکیلے پھر دیکھو تمہارا دل اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں اگر اگر تیرا دل نہ قرآن میں لگے نہ ذکر میں لگے نہ تنہائی میں اللہ کی طرف لگے تو فصل اللہ یمن علیک بقلب لا قلب تو اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل دے تیرا دل مر گیا تام سب مردہ ہیں اللہ ماشاءاللہ بھائی دل زندہ کرو یہاں درد ہونا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے چاہے ویسے ہی درد ہو ری کا درد ہو پٹھوں کا درد بھاگتا ہے میرا دل دیکھنا ذرا او دل مر گیا اللہ کے نبی کے علم کے مطابق جس دل کو قرآن کا شوق نہیں ذکر کا شوق نہیں اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا شوق نہیں وہ مر گیا قصہ تمام ہو گیا لہذا یہ محنت کرو کہ اللہ کے ذکر سے جی لگ جائے ایسا زبان کا برد بن جائے ابو ذرا رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا بڑے محدث ہیں مر رہے بے ہوش پڑے ہوئے تین بڑے محدث محمد ابن سلم منظر ابن شازان ابو حاتم تینوں بیٹھے ہوئے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں ہوش پورا نہیں ہے اب ایک سبحان اللہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا حدیث پاک من کانا آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا یہ حدیث ہے تو محمد ابن سلمہ نے اس حدیث کی سند سند کہتے ہیں وہ استاد جو حضور تک پہنچتے ہیں وہ پڑھی حدثنی زحاق ابن مخلط عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب مجھے زحاق نے بتایا اسے ابو عاصم نے بتایا اسے عبد الحمید نے بتایا اسے صالح نے بتایا اور آگے چپ ہو گئے آگے نہیں بولے تو محمد بن حاتم بولے اب وہ بولے اپنی اب انہوں نے اپنی سنت سے حدیث پڑھی حدثنی بندار مجھے بندار نے بتایا ان ابی عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب آگے سلسلہ ایک ہے اور وہ بھی چپ ہو گئے اب یہ جو تھے نا ساری زندگی حدیث پڑھائی زبان کا ورد بن گیا دل دماغ میں اتر گیا ذکر الہی اب بے ہوش تھے کانوں میں آواز گئی لاشعور سے ٹکرائی شعور سے لاشعور سے شعور میں آئی بے ہوشی میں زبان جاری ہو گئی حدثنی ابو عاصم عبد الحمید ابن جعفر اب یہ ابو زرع بول رہے مر رہے بے ہوشی میں ہے عبد الحمید ابن جعفر صالح ابن ابی غریب پہلے دو یہاں چپ ہو گئے یہ آگے جا رہے کثیر ابن ابن مرت الحضرمی جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی ہی اور اس کے ساتھ ہی جان نکل گئی کلمہ بھی پڑھا ذکر بھی کیا علم بھی پڑھایا اور موت بھی آ گئی ایسا ذکر کا عادی بنا لو کہ میرے بھائیوں زبان پہ کلمہ پھسلتا چلا جائے گالی گلوچ کا عادی مت بناؤ جب امت گالیاں نکالتی ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے چوتھی محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اپنے اخلاق سنوارو بھائی مسلمان اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے مسلمان بد اخلاق کو نہیں کہتے بد اخلاقی کا اور اسلام کا کوئی جوڑ نہیں جو سلام کرے اسے سلام کرو یہ کوئی اخلاق نہیں جو پوچھے اس کو پوچھو یہ کوئی اخلاق نہیں جو دے اس کو دو یہ کوئی اخلاق نہیں ہمارے نبی نے اخلاق کی تین بنیادیں بتائیں تاصل و من قطاق توڑنے والے سے جوڑو توتی من حرمک دین نہ دینے والے کو دو تعفو عن من ظلمک جو ظلم کرے معاف کر دو اور بدلہ اللہ سے لے لو اللہ کے نبی نے کہا میری ضمانت لے لو اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لو تم اخلاق ٹھیک کر لو جنت الفردوس میں مجھ سے گھر لے لو اور جس کی ضمانت اللہ کا رسول دے اس کو اللہ بھی رد نہیں کرے اپنے فضل سے اللہ اس کو رد نہیں کرے عظیم کا میں ذمہ دار ہوں کہ اخلاق بناؤ اخلاق کیا ہیں توڑنے والے سے جوڑو نہ دینے والے کو دو ظلم کرنے والے کو معاف کرو برے کرنے والے سے اچھے اچھے بن کے چلو یہ اخلاق کی بنیاد ہے اس پر جنت الفردوس کا وعدہ ہے ہمارے اخلاق غلط ہیں کہ جو پوچھے اس کو پوچھو جو نہ پوچھے نہ پوچھو چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو جو سلام کرے اسے سلام کرو جو سلام نہ کرے اسے نہ کرو یہ بہت بڑی گراوٹ ایک دفعہ امام حسین اور امام حسن میں لڑائی ہو گئی مطلب تو میں تکرار ہو گئی انسانی تھے تو لوگوں نے حضرت امام حسین سے کہا تو چھوٹا ہے وہ بڑے ہیں تو جا کے معافی مانگ کہنے لگے واللہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں لیکن مجھے خیال آتا ہے جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے نا اس کا جنت میں درجہ بڑا ہو جاتا ہے تو میرا جی نہیں چاہتا کہ جنت میں میرا مقام میرے بھائی سے اوپر ہو میرا بڑا بھائی نیچے ہو میں اوپر ہوں میرا یہ جی نہیں چاہتا میں وہ مقام اپنے بھائی کو ہی دینا چاہتا ہوں جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو وہ وہیں سے بھاگے ہوئے آئے اور آ کر ان کو گلے لگایا پیار کیا اور معافی مانگی تافعم تصل من قطعق وتعطی من حرمک وتعفو عم من ظلمک امام زین العابدین کو ایک آدمی گالیاں نکالنے لگا وہ ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا وہ بھی کوئی پنجابی ہوگا انہوں نے کہا تینوں آکھ رہے ہیں تینوں مطلب اب تو بھی تو کچھ ایا کا آنی تجھے گالیاں نکال رہا ہوں انہوں نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں کہ میری زبان گندی نہ ہو تیری تو ہوگی میری نہ ہو تو ایک دم پہنچوں امنے لگا کہا واقعی اے آل بیت کے یہی اخلاق ہونے چاہیے آل رسول کے یہی اخلاق ہونے چاہیے یہ ہر انسان کے لیے یہ اخلاق اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے اخلاق بناؤ یہ لوگ جنت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جن کو خوشخبری مل گئی وہ تو یوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں تو بھائیو معاف کرنے کا معاشرہ قائم کرو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے اللہ کے واسطے اس سے توبہ کرو یہ انتقامی عدالتوں میں جا رہا ہے عدالتوں میں کس کو عدل ملا جو جھوٹ پہ عدالتیں چل رہی ہیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک وکیل کو پتا ہے کہ یہ قاتل ہے پھر اس سے پیسے لے کر اس کا مقدمہ لڑ رہا ہے زمین نہیں پھٹتی آسمان نہیں ٹوٹتا کہ ایک ظالم کے لیے ایک آدمی دفاع کر رہا ہے پتا ہے کہ یہ آدمی زمین دبا کے آیا بیٹھا ہے پھر اس کی طرف سے مقدمہ لڑ رہا ہے ان عدالتوں میں مت جاؤ اللہ پہ چھوڑ دو ان میں ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے جب دل میں جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو عمارتوں میں عدالت نہیں ہوتی عدالت دل سے اٹھتی ہے آج دل اندھے ہیں جب کسی قوم میں عدل مٹتا ہے تو وہ قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے اور انسانی قانون بھی کبھی عدل دے سکتا ہے انسانی قانون سے بھی کبھی انصاف مل سکتا ہے اللہ کا قانون ہے جو کامل اکمل ہے لہذا عدالتوں میں نہ جاؤ آپس میں صلح صفائی سے کوئی بات طے کر لو ان میں سوائے ظلم کے کچھ نہیں ملے گا بات بڑھتی جائے گی اللہ پہ چھوڑ دو دبا لیا ہے نا تو کیا مرے گا نہیں کیوں بھائی مرے گا نہیں کہاں لے جائے گا سب کچھ لوٹ لیا اچھا بھائی لوٹ لیا تو نہیں مرے گا میرا جو لوٹ گیا میرا جو لٹ گیا اور وہ سب کچھ لے گیا تو کب تک لے کے جائے گا کتنا لے کے جائے گا ایک بالشت زمین جس کی دبالی اور مر گیا واپس نہ کی تو ساتوں زمینوں کا توک بنا کے اللہ گلے میں ڈال دے گا کھڑا ہو جا تیری نماز آج تجھے نہیں چھڑائے گی تیرا حج تجھے نہیں چھڑائے گا یہ بالشت زمین واپس کر آپ کہاں سے واپس کرے وہ تو دنیا میں تھی معاف کرنا سیکھو اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو فافو وصفہو فافو وصفہو دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے گا اگر معاف کرنے کی عادت پڑ گئی اس لیے اپنے اخلاق بناؤ اللہ کے واسطے کیا بتاؤں مسلمان کیسے تھے جب بنو امیہ کا زوال آیا اور بنو عباس حکمران ہو گئے تو وہ ان کو چن چن کے قتل کر رہے تو سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا ابراہیم وہ بھاگا عراق کا گورنر تھا میں تو تو اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ایک راستے سے گزر رہا تھا تو سامنے ایک نوجوان بڑا خوبصورت بیس پچیس گھوڑ سوار اس کے ساتھ اس بیٹا میں خائف ہوں مجھے امن چاہیے ان کا چچا آ جائیں میں آپ کو امن دیتا ہوں وہیں اپنا ان کو گھر لے گیا ایک خادم ان کے لیے مقرر کر دیا صبح وہ نوجوان نکلتا ہتھیار سجا کے بیس پچیس اپنے غلاموں کو لے کر شام کو واپس آتا آٹھ دن گزر گئے تو یہ ابراہیم کہنے لگے بیٹا تو صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے ہتھیار لے کے کیا بات ہے کہنے لگے چچا مجھے پتا چلا ہے کہ میرے باپ کا ہلاک کر ڈالو تمہارے خالق کے نزدیک آش میں نکلتا ہوں کہ ملے تو اس کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ برابر کروں کہنے لگے تیرے باپ کا قاتل کون ہے کہنے لگا ابراہیم بن سلیمان یہی یہی جس کو پناہ دی تو کہنے لگے ابراہیم بن سلیمان کہ کہ میرا دل بھر آیا اس بچے کے اخلاق نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اپنے آپ کو چھپا نہ سکا تو میں نے کہا بیٹا پھر تیرا کام آسان ہو گیا تیرا مجرم تیرے سامنے ہے اپنا بدلہ لے لے تو اس کے ہوٹوں پہ غمگین سی مسکراہٹ آئی کہنے کا چچا اکیلے رہتے رہتے معلوم ہوتا ہے دل گھبرا گیا خودکشی کرنا چاہتے ہو کہا نہیں میرا بیٹا ہے میں تیرے اخلاق سے متاثر ہوا ہوں میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں اور میں نے تیرے باپ کو قتل کروایا تھا عراق کی گورنری میں تو اٹھ اپنا کام کر تو وہ غصے سے کانپنے لگا ایک دم کھڑا ہوا تلوار پہ ہاتھ رکھا اور اندر جنگ شروع ہو گئی اندر کا غصہ کہے انتقام لو اور دین کہے اخلاق کہے کہ تو امن دے چکا ہے معاف کرو کانپ رہا اسی طرح کھڑے کھڑے کھڑے پسینہ پسینہ ہو گیا وہ اندر کی لڑائی ہو رہے آخر ایمان کو فتح ہوئی اور وہ چپ کر کے بیٹھ گیا کہنے کا چچا تو اور میرا باپ ان قریب ایک بڑے بادشاہ کی عدالت میں پہنچو گے جہاں وہ خود تم سے نمٹ لے گا میں تمہیں پناہ دے چکا ہوں اب میرا ہاتھ تجھ پہ نہیں اٹھ سکتا یہ اخلاق تھا اور سنو یہ تو مسلمان مسلمان ہے اندلس کے قاضی کے دروازے پہ دستک ہوئی انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک عیسائی نوجوان حضرت مجھے پناہ چاہیے لوگ میرے پیچھے ہیں انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹا تمہیں پناہ ہے اس کو اندر کمرے میں لے گئے تھوڑی دیر گزری دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو نوجوان اکیلا اکلوتا بیٹا اس کی لاش لے کے لوگ آ رہے وہ کہاں پہ کیا ہوا کہا جی ایک عیسائی نے ان کو قتل کر دیا ہے یہیں کہیں چھپ گیا ہے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہا اچھا چلو اس کی تجہیز و تقسیم کا انتظام کیا جائے سب سے فارغ ہو کر جب رات آدھی گزر گئی تو اس کے دروازے پہ دستک اس نے جو اندر سے کنڈی کھولی تو ایک ہاتھ میں توشہ دان اس میں روٹی ایک ہاتھ میں تھیلی اس میں پیسے فرمایا بیٹا تمہیں پتا ہے تو نے آج کس کو قتل کیا ہے کہا جی نہیں کہا جس گھر میں تو نے پناہ لی ہے نا تو نے اسی گھر کے چراغ کو بجھایا ہے لیکن میں تمہیں امن دے چکا ہوں اور مسلمان جب امن دیتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھاتا یہ پیسے ہیں یہ روٹی ہے یہاں سے نکل جا آگے کہیں پکڑا جائے تو میں بری ذمہ ہوں تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اخلاق اپنے جھگڑے ختم کرو اللہ کے سامنے رکھ دو نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگو مخلوق سے ہونٹ سی لو یا تو اللہ دنیا میں دلوا دے گا یا پھر آخرت تو ہے ہی ہے اور یاد رکھنا کبھی ظالم نہیں پنپ کے دیا ہمیشہ ظالم کی جڑ اکھڑی ہے نسلیں اللہ نے مٹا دی نسلیں بنو امیہ نے ظلم کیا او ہو آج بنو امیہ کا ایک فرد عرب میں نظر نہیں آتا بنو امیہ کی ساری نسل ختم ہو ایک فرد نظر نہیں آتا بنو میا کا پھر وہ عرب ملکوں میں اور بھائی پانچویں چیز محنت محنت اس بات کی ہے کہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرو مخلوق سے کچھ نہ چاہو لا نريد منكم جزاء ولا شکورا ہم کچھ نہیں چاہتے نہ آہ نہ واہ کچھ نہیں اللہ تو راضی ہو جا بس سید تو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ کہتے تھے تقریر کروں تو کہتے ہو واہ شاہ جی جیل میں جاؤں تو کہتے ہو آہ شاہ جی ووٹ مانگوں تو کہتے ہو نہ شاہ جی کسی ہو گئے تب شاہ جی تو نہ ہمیں آہ چاہیے نہ واہ چاہیے ہمیں تو اللہ ہی چاہیے نماز پڑھنی ہو تو اللہ مطلوب ہے تبلیغ میں گئے تو اللہ مطلوب ہے ذکر کیا تو اللہ مطلوب ہے سخاوت کیا تو اللہ مطلوب ہے تحجد پڑھیے تو اللہ مطلوب ہے صدقہ کیا تو اللہ مطلوب ہے اخلاق ہے تو اللہ مطلوب ہے ذکر حج ہے تو اللہ مطلوب ہے ہر نیک کی کے کام میں یا اللہ تو راضی ہو بس اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ایک محنت اس بات کی ہے اور آخری چیز اس بات کی ہے کہ ہم ایک سبق بھول گئے صدیاں ہوئیں مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں پنجرے میں پڑے پڑے پر ایسے بیکار ہو گئے کہ باہر نکلا تو اڑ نہیں سکتا اڑنے کی طاقت ہے تو راستہ چمن کا یاد نہیں کہ میں کس چمن کا پنچھی ہوں دکانوں کے گھروں کے پنجروں نے ایسا باندھا کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم دعوت اللہ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے سوائے کمانے کے کوئی غم ہی نہ رہا یہ بھولا سبق کہ یہ مسلمان کا مرد عورت بچی بچہ بوڑھی بوڑھا پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی استعداد رکھتا ہے ہر مسلمان اسلام پھیلانا اپنا کام سمجھے کہ دنیا میں دین پھیلانا میرے ذمے ہے میں اسلام پھیلانے کا ذمہ دار ہوں تبلیغی جماعت کی وجہ سے تبلیغ میرے ذمے نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ میرے ذمے ہے میں اپنے نبی کو آخری مانتا ہوں ایک آدمی اللہ کے رسول کو رسول مانے آخری نہ مانے تو کافر ہو جائے گا بے شک اور کوئی جھوٹے نبی کا اقرار نہ کرے کسی نبوت کی کسی نبی کو نبی نہیں مانتا صرف آپ کو نبی مانتا ہے لیکن آپ کو آخری نہیں کہتا تو کافر ہے تو آخری نبی ہونے کا تقاضا کیا ہے دیکھو ہمارے کلمے کے چار حصے ہیں تین ظاہر ہیں ایک باطن ہے تین ظاہر ہیں ایک مخفی ہے تین جسم کی طرح ہے چوتھا روح کی طرح ہے جیسے میں دو ہوں ایک میں ہوں ایک میری روح ہے جسم نظر آ رہا روح اندر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ظاہر ہے لا نبی بعدہ یہ چوتھا حصہ کلمے کے مفہوم میں ہے لفظوں میں نہیں مفہوم میں شامل ہے جسم میں روح کی طرح جسم سے روح نکلے جسم بیکار کلمے سے لا نبی بعدہ نکلے کلمہ بیکار لا نبی بعدہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لا الہ کا تقاضا ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا لہذا مخلوق کے سامنے مت جھکو اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ سے سب کچھ کچھ ہوتا ہے لہذا اللہ کے سامنے جھکو محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لہذا محمدی بنو لا نبی بادہ کا تقاضا ہے کہ تبلیغ کرو رائمنڈ والوں کا تقاضا نہیں ہے تبلیغی جماعت کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ آ جاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں چلے لگاؤ یہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میرے دین کو پھیلاؤ پھیلانے کے لیے وقت مانگتے ہیں یہ وقت کی ترتیب ہے چلہ چار مہینے یہ کوئی بدعت نہیں ہے نہیں تو سارے مدرسے بدعت ہو جائیں گے سیکھنے کے لیے ہے علم سیکھنے کے لیے مدرسے بنے علم سیکھنے کے لیے کتابیں بنی علم سیکھنے کے لیے کتابیں چھاپی گئیں حضور کے زمانے میں تو کتابیں نہیں چھاپی گئیں حضور کے زمانے میں تو مدرسے کوئی نہیں تھے پہلا مدرسہ تین سو تین تین سو ستاون ہجری میں نہیں تین سو چار ہجری میں تین سو ستاون میں ایک اور واقعہ ہوا تھا تین سو چار ہجری میں پہلا مدرسہ مصر میں بنایا گیا اور اللہ اس کا بھلا کرے جس نے بنایا اگر مدرسے نہ بنتے تو دنیا سے علم علم مٹ جاتا یہ کو بچانے کے لیے تھے چلا چار مہینے یہ کوئی دین میں اضافہ کوئی نہیں یہ دین سیکھنے کے لیے جیسے ہم نے آٹھ سال پڑھا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے آٹھ سال پڑھو تو عالم بن جاتا ہے کوئی نہیں یہ ایک نظم ہے ایک نظام ہے چلا چار مہینے ایک نظام ہے بھائی دین سیکھنا ہے دین کو پھیلانا ہے کچھ وقت تو لگے گا تو بھائی چار مہینے لگا ہے چلا لگا اس کی ایک ترتیب بنائی گئی ہے باقی چلا تو ثابت ہے موسیٰ علیہ السلام سے چلا لگوایا کوہ تور پر تب تورات عطا فرمائی جو چالیس دن تک بیرولہ سے نماز پڑھے اس کو دو پروانے ملتے ہیں جو چالیس دن اللہ کے لیے خالص کر دے تو اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں تبلیغ تبلیغی جماعت والے ذمہ نہیں لگا رہے ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ ذمہ لگ رہی ہے کہاں لگی مینا کی وادی میں کیسے لگی نبوت کا گیارہواں سال ہے اور آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے آپ کو مدینے کے چھ آدمی ملتے ہیں عبداللہ بن رواحہ ابو الحسم بن تیہان سعد بن الربی اسد بن زرارہ عبادہ بن سامت نومان بن حارسہ آپ ان کو دعوت دیتے ہیں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی خوشی میں آپ نے سال پورا گزارا بارہ سال نبوت کا آیا اور جولائی میں حج ہے مدینے سے بارہ آدمی آئے پانچ یہ ان میں ایک نہیں آئے سات اور بارہ ہوئے انہوں نے بیعت کی پھر اور پھر غار کو صاف کیا اپنی پگڑی سے سوراخ بند کیے پھر کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے پھر آپ کو دعوت دیا جب اندھیرا چھٹا تو آپ نے دیکھا ابو بکر کا کرتا کوئی نہیں کہا ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے یا رسول اللہ میں نے سراخ بند کیے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں میرا ساتھی بنا دے اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی بھیجی ہم راضی ہیں اور جنت میں آپ کے ساتھی بناتے ہیں ستائیس کی رات اٹھائیس کی رات انتیس کی رات تین راتیں دو دن رہے ربیع الاول کو نکلے آٹھ ربیع الاول کو قبا میں پہنچے چودہ دن قیام فرمایا اور جمعے کے دن پانچ سو مدینے والوں کے ساتھ مدینے کو چلے بنو سالم کے محلے میں جمعے کی نماز پڑھائی اور سنیت الوداع سے اثر کے قریب آپ مدینے میں داخل ہوئے دس برس پھر آپ نے محنت فرمائی ہے جس میں قتال بھی ہوا جہاد بھی ہوا امر بیل معروف بھی ہوا نہیں المنکر بھی ہوا سارے احکام وہاں نازل ہوئے پھر آپ نے حج کا اعلان کیا تو آپ نے چوبیس ذو الحج کو ہفتے کی نم... ہفتے نماز پڑھی ہے اور آپ زور کی نماز پڑھ کے نکلے اور وہاں ذو الحلیفہ میں قیام فرمایا بارہ ہزار مرد عورت آپ کے ساتھ ہیں اور جب آپ مکے میں پہنچے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہو چکے ہیں آپ عمرے کے لیے باب بنی شہبہ سے بیت بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ نے طواف کیا پھر سعی کی پھر پھر وادی ابتہ میں جا کے قیام فرمایا چار دن پھر اس کے بعد آپ مینا میں گئے جمعرات کو عرفات میں گئے جمعے کو جمعے کا حج تھا اور خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین میں اللہ ہم نے دین مکمل کر دیا اسلام مکمل کر دیا پھر آپ شام کو نکلے مزدلفہ میں آئے مزدلفہ سے مینا میں آئے اور آ کر کنکریاں ماری حضرت بلال نے چادر سے سایہ کیا حضرت اسامہ نے اونٹنی کو پکڑا پھر آپ واپس ہوئے اور آپ نے تریسٹھ اونٹ کی قربانی دی سینتیس کی حضرت علی نے دی اور تریسٹھ کی آپ نے دی پھر آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا سر کے بال منڈوانے کے لیے سیدھے طرف کے بال منڈوائے کہا یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو تو وہ بال تبرکن سب میں بانٹ دیے گئے پھر الٹی طرف کے بال منڈوائے کہا یہ سارے تجھے ہدیہ وہ سارے بال ابو طلحہ کو عطا فرمائے آدھے سر کے صحابہ کو آدھے سر کے ابو طلحہ کو اس کے بعد آپ نے یہاں خطبہ دیا اور اس میں اعلان فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ آ میرے بعد تبلیغ کرنا تمہارے ذمے ہو گیا تو تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہمارے ذمے نہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں نہ ان کی وجہ سے ہے نہ ان کی وجہ سے نہیں ہمارے لیے تبلیغ والے نمونہ نہیں ہیں یاد رکھنا ایک بات عرض کر دوں نماز کے لیے نمازی نمونہ نہیں ہم کسی نمازی کی بد عملی کو دیکھ کے کبھی نماز چھوڑتے ہیں کوئی نمازی بتا دے کہ میں نے فلاں نمازی کو دیکھا وہ رشوت لیتا تھا لہذا میں نے نماز چھوڑ دی کیوں اسے پتا ہے نماز حکم الہی ہے اور نمازی ایک بشر ہے غلطی بھی کر سکتا ہے کسی روزے دار کی برائی کی وجہ سے روزہ چھوڑا کیوں کبھی روزہ حکم الہی ہے کسی حاجی کی برائی کی وجہ سے کوئی حج چھوڑتا ہے تو کسی تبلیغ والے کی برائی کی وجہ سے تبلیغ کیوں چھوڑ دیں اگر تو تبلیغ رائمنڈ کی وجہ سے ہے اور میری وجہ سے ہے پھر میری برائی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ دیں اور اگر تبلیغ اللہ کا حکم اور نبی کا حکم ہے تو پھر میں برا ہوں پھر بھی کرنی پڑے گی میں اچھا ہوں پھر بھی کرنی پڑے گی میں با عمل ہوں پھر بھی کرنا پڑے گا میں بے عمل ہوں پھر بھی کرنا پڑے گا حکم کا معیار افراد نہیں ہے نماز کی پرکھ نمازی نہیں نماز کی پرکھ قرآن حدیث ہے اگر اللہ نے کہہ دیا رسول نے کہہ دیا اب کرنا ہے تبلیغ کے لیے تبلیغ والا معیار نہیں ہے یہ تبلیغ میں چلے لگا کے بھی کیا کرتے ہیں ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ کیا کہتے ہیں ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ چلو بھائی وہ تو ایسا کرتا ہے آپ ٹھیک کریں جیسے کہتے ہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ یاد رکھنا دین کا کوئی عمل فائدے سے خالی نہیں ایک آدمی داڑھی بھی رکھے جھوٹ بھی بولے ایک آدمی داڑھی منڈائے جھوٹ بھی بولے تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ داڑھی رکھنے والا بڑا مجرم ہے اور داڑھی منڈانے والا چھوٹا مجرم ہے کیونکہ داڑھی منڈانے سے سارے حرام حلال ہو جاتے ہیں اور داڑھی رکھنے سے سارے حرام حرام ہو جاتے ہیں تبلیغ میں جانے سے سارا دین فرض ہو جاتا ہے تبلیغ میں نہ جائے تو کچھ بھی فرض کوئی نہیں دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے تو کیا داڑھی منڈانے سے جھوٹ حلال ہو جاتا ہے جھوٹ کس وجہ سے حرام ہے داڑھی کی وجہ سے یا اللہ کے حکم کی وجہ سے صحیح تولنا کس وجہ سے ہے داڑھی کی وجہ سے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک رشوت حلال ہو گئی داڑھی اور رشوت حرام ہو گئی چلا لگایا چلا لگایا تو جھوٹ بولنا حرام چلا نہیں لگایا تو جھوٹ بولنا حلال یہ ایسی جہالت شیطان نے پھیلا دی انہوں نے کہا جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو شرم آتی ہے میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کریں تو شرم نہیں آتی تو داڑھی رکھ کے گنا کرنے سے شرم کا کیا مطلب ہے داڑھی سے شرم نہیں کلمے سے شرم ہے یہ بات سمجھنے کی ہے شرم کلمے کی ہے کلمے کی کلمہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو داڑھی نہیں کہتی جھوٹ نہ بولو کلمہ کہتا ہے سچ تو لو داڑھی نہیں کہتی سچ بولو داڑھی نہیں کہتی سچ بولو تبلیغ نہیں کہتی سچ بولو کلمہ کہتا ہے سچ بولو چلے لگانے سے اسلام فرض نہیں ہوا کلمہ پڑھنے سے اسلام فرض ہوا ہے اور دیکھو جی ایک سال تبلیغ میں لگا لیا پھر بھی اس کا یہ حال ہے تو سال نہ لگائے تو پھر جو مرضی کرے اگر تبلیغ میں چلہ نہ لگائے تو پھر سارے حرام حلال ہو گئے اور چلہ لگا لے تو سارا دین فرض ہو گیا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے حج کر لے تو سارے گناہ اب سارے حرام اس کے لیے حرام ہو گئے اور حج نہ کرے تو ساری چھٹی انہوں نے کہا جی کٹھا ہی معاف کراؤں گے اور پہلے ہی مر گئے پھر میرے بھائیو دین کا تعلق قرآن حدیث سے ہے افراد سے نہیں ہے سچ قرآن کہتا ہے بولو تبلیغ اور داڑھی کی وجہ سے سچ فرض نہیں ہوا صحیح تولنا قرآن کہتا ہے داڑھی اور تبلیغ کی وجہ سے صحیح تولنا فرض نہیں ہوا اگر کوئی تبلیغ والا برا ہے تو تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے میں برا ہوں تو مجھ سے لڑو نماز کیوں چھوڑ دو اچھا اگر تبلیغ والے برے ہیں تو پھر نماز بھی تو پڑھتے ہیں نماز بھی چھوڑ دو ان کا یہ نماز تو اللہ کا حکم ہے اچھا نماز اللہ کا حکم ہے تبلیغ فتو کا حکم ہے یہ ایسے پاگل پھر رہا ہے بستر اٹھا کے سارا جہان حرکت میں آیا ہوا ہے کسی نتھو پھتو کے بس کی بات نہیں ہے یہ کسی تحریک کی بات نہیں ہے کہ اتنے افراد تیار کر سکے کتنی تحریکیں پھر رہی ہیں دنیا میں کتنی تحریکیں افراد ختم ہو گئے قربانی دینے والے ختم ہو گئے ہیں ہی نہیں لوگوں کے پاس افراد ہی ختم ہو گئے اور یہاں اللہ مجمع کا مجمع بھیج رہا ہے یہ تبلیغی جماعت کا کمال نہیں ہے کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے کسی کو نہ کوئی بات کر سکے جاؤ رائمنڈ میں بیٹھو ایک بیان کوئی ایسا دکھا دو جو کہ یہ بیان تو بڑا دل کو لگا ایسی ٹھنڈی باتیں ہیں کہ آدمی بھاگ جائے کوئی بیان نہیں کوئی تقریر نہیں اور پوری دنیا میں دکھاؤ کہ بیان کرنے والا سو رہا ہو اور لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں دکھا دو جاؤ فجر کا بیان دیکھو صاحب سو رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ عبد نے کٹھا نہیں کیا یہ تقریروں نے کٹھا نہیں کیا یہ ایمان نے کٹھا کیا ہے تبلیغ کی محنت کی بنیاد آمال ہیں آمال کی وجہ سے لوگ پھر رہے ہیں ورنہ عرب اٹھ کے نہ آتے یہاں بھی میں نے ابھی دیکھا عربوں کو عرب نہ آتے جن کے زبان میں قرآن مکے کے قریشی آ کے چلے لگائیں کیوں ان کے ہاں دین نہیں ہے ان کے ہاں توحید نہیں ہے ہمیں کیا توحید کہ ان کے پاس توحید ہے ہمیں تو توحید کی خبر ہی کوئی نہیں جس آدمی کی نگاہ مخلوق کی طرف جاتی ہے اسے کیا خبر توحید کیا ہوتی ہے جو مخلوق کی جیب کو دیکھ کے چلتا ہے اسے کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے ہاں ظاہری توحید ہے اتنی توحید سے بھی جنت مل جائے گی اتنی توحید سے بھی جنت مل جائے گی لیکن توحید کی حقیقت اس سے کوسوں دور ہیں تو میرے بھائیو یہ بات میں واضح کر رہا ہوں آپ اتنے لوگ آئے ہیں میں بھی تھکا ہوں بات کر کے بھی تھک رہا ہوں لیکن میں اس لیے بات لمبی کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں پھر فیصلہ آپ کر لینا ایک دفعہ دھیان سے سن لیں فیصلہ آپ خود کر لیں دو گھنٹے سے بات اوپر جا چکی ہے پورے دو گھنٹے میں نے اپنی دعوت نہیں دی کہ ہم یہ کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کا ممبر بننے کی دعوت نہیں دی اللہ سے جڑ جاؤ اس میں میری ضرورت بھی ہے آپ کی ضرورت اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے نبوت والی زندگی اختیار کرو میری ضرورت ہے سب کی ضرورت ہے نماز پہ آؤ اخلاق پہ آؤ علم سیکھو ذکر کرو اخلاق بناؤ اخلاص سیکھو دنیا میں اسلام پھیلاؤ تو اس میں ہمارا ممبر بننے کا کیا سوال ہے تبلیغی جماعت کا فرد بننے کا اس میں کیا سوال ہے ہر مسلمان تبلیغ والا ہے ہر مسلمان نمازی ہے چاہے پڑھے یا نہ پڑھے نماز فرض ہے ہر مسلمان کے ذمے روزہ فرض ہے رکھے یا نہ رکھے ہر مسلمان تبلیغ والا ہے کرے یا نہ کرے مرضی اس کی چاہے بستر اٹھا کے پھینک دے چاہے بدتی کہے چاہے مشرق کہے چاہے جو مرضی کہے تبلیغ اس کے ذمے ہے ہم برے ہیں تو تم آ کے کرو تو ہم اس لیے ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ ہم کہتے ہیں صحابہ جیسے بنو اللہ کے نبی جیسے بنو ہم تو درمیان میں ڈاکیا ہیں ڈاکیا پارسل دینے آتا ہے تو ڈاکیے کا حدود دربا کوئی نہیں دیکھتا کہ کپڑے کیسے ہیں ٹوپی کیسی ہے کون ہے جاٹا ہے کہ میرا سی ہے وہ اپنا پارسل دیکھتا ہے پارسل اپنا ہے تو لے لیتا ہے نہیں ہے تو واپس ہو جاتا ہے میری حیثیت یا ہر تبلیغ کے آنے والے آدمیوں کی حیثیت ڈاکیے کی ہے ڈاکیے کی انہیں مت پرکھو دوسروں کو پرکھنے کا حکم بھی نہیں اپنے آپ کو پرکھو میں کیا ہوں جب یوں کرتے ہو تو تین انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں ایک دوسرے کی طرف اٹھتی ہے اگر کسی میں ایک برائی دیکھو تو یاد رکھو تم میں تین برائیاں پہلے سے ہیں جو اوروں کی برائیاں دیکھتا ہے وہ اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آتا جو اپنے آپ کو پورا سمجھے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا ہم تو ناقص ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ ہم با عمل ہیں ہم تو بھائی ہم بھی عمل سیکھ رہے ہیں تم بھی عمل سیکھو اور یہ ختم نبوت سے اس کو جوڑو رائمنڈ سے مت جوڑو تبلیغی جماعت سے مت جوڑو تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑو تو پھر سب کے دل میں اتر اسی لیے تو سارے لوگ آ رہے ہیں عرب کیا عجم کیا کالے کیا گورے کیا امریکن کیا افریقن کیا ایشین کیا آسٹریلین کیا دیکھو بھرا پڑا رائمنڈ اتنے بڑے مجمع کو کوئی حکومت روٹی نہیں کھلا سکتی روزانہ پانچ ہزار آدمی روٹی کھاتا ہے اتنے بڑے مجمع کو کوئی حکومت روٹی نہیں کھلا سکتی ان کا یہ آتا کہاں سے ہے یہ کہاں سے آ رہا سارا ان کا جس کی تعریف کر رہا وہی دے رہا تو تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے اپنے ذمے سمجھو میرے کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی اپنا ذہن تو صاف کرو کہ میرے ذمے ہے بھائی ذمے تو سمجھو ذمے سمجھو گے تو کبھی کرنے بھی لگو گے ذمے ہی نہ سمجھے تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی اپنے ذمے سمجھیں کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمے ہے چار ارب کافر ہیں روزانہ لاکھوں کفر پہ مرتے ہیں ایک ارب مسلمان ہے شرابی جواری ہو کے مر رہے کون ان پہ کام کرے گا ساری دنیا میں جاؤ تبلیغ اپنے سمجھو الغائب ابلغ آیا ان للناس الا وان وانه هل بلغت بلغت فاقول یا رب قد یہ احادیث مبارکہ ہیں جو کہتی ہیں تبلیغ تمہارے ذمہ ہے تو اس لیے میرے بھائیو اس آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ کو تبلیغی جماعت سے نہ جوڑیں تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑیں پھر ہر آدمی ختم نبوت والا ہے ہاں میرے بھی ذمہ ہے سیکھو سیکھنے کی فضا اللہ نے یہاں بنا دی ہے یہ بات غلط فہمی کی وجہ سے لوگ نہیں آتے اللہ نے سیکھنے کی فضا بنا دی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا امت تو پہلے ہی ٹوٹی پڑی اختلافی باتوں میں لڑ لڑ لڑ لڑ کے ایک دوسرے کا خون کر دیا اس کو اسلام کا نام دے دیا کہ یہ اسلام ہے کہ ایک دوسرے کو مارتے رہو یہ اسلام ہے اس کا آخری فائدہ کافر کو جاتا ہے سلمان بڑی دولت ہے سلمان کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہے ادنا سے ادنا مسلمان قیامت کے قریب تو نہ نماز ہوگی نہ روزہ نہ حج نہ زکات کچھ بھی نہیں صرف کلمہ ہوگا اللہ ان کی برکت سے قیامت کو نہیں آنے دے گا اس کلمے والے کے وجود کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی جب یہ مر جائیں گے پھر کیا مت آئے گی تو آج کے مسلمان تو بڑے اچھے ہیں کچھ نہ کچھ تو اللہ کو یاد کر ہی لیتے ہیں کتنا ایک ہمارا عزیز تھا بالکل شرابی بےچارا اسی میں مر گیا ایک دن میں اس کی گاڑی میں جا رہا وہ گاڑی چلا رہا میں ساتھ بیٹھا مجھ سے کہنے لگا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کبھی تھوکا نہیں حرام حرام ہو گیا اللہ کبھی ہمیں اس کا خیال نہیں گزرا اور وہ بیچارہ ساری زندگی نشے کرتا کرتا نشوں میں مر گیا لیکن اس کے اندر کا حال یہ تھا کہ بیت اللہ کے طرف منہ کر کے کبھی تھوکا نہیں اللہ اکبر اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند آئی پڑی ہو اور آپ اس کے عیب نکال رہے ہوں اور وہ بخشا جا چکا ہو تو تبلیغ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے لہذا ہمارے ذمے ہے رائمنڈ کی وجہ سے نہیں تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ختم نبوت کی وجہ سے ہے ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہمارے ہے جاؤ پھیلا دو اتنی بات آپ نے مینا میں کہی اور پھر اس کو صحابہ نے سچ کر کے دکھایا دس ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور نوے ہجری میں اسلام پاکستان میں آ گیا اسی سال کے اندر اندر اسلام ملتان تک دیپال پور تک کشمیر تک اور کاشغر تک اور سینیگال تک چارڈ تک شمالی افریقہ جنوبی فرانس پرتگال سارا اندلس استنبول کے دروازوں تک اتنا بڑا حدود دربا ان کے پاؤں کے نیچے سمٹ کے آ گیا صرف اسی سال کے اندر یہ اسلام پھیلا ہے پانچ صحابہ پنجگور میں ہیں مما رضی اللہ تعالیٰ اسفہان میں دفن ہے برائے ابن مالک میں دفن ہے نعمان برائے ابن مالک تستر میں ہیں نعمان بن مقرن اور عمر ابن مادی کرب نہ میں ہیں عبد عبدالرمان ابن سمرہ خوراسان میں ہیں ابو رافع غفاری خوراسان میں ہیں اور بن زیاد الحارسی سجستان میں ہیں اور اقبا ابن نافع الجزائر میں ہیں ابو زمہ انصاری تیونس میں ہیں ابو لبابا انصاری تیونس میں ہیں عبد الرحمن بن عباس مابد بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں رویفہ انصاری لیبیا میں ہیں عبد الرحمن غافقی فرانس میں ہیں اسد بن فرات لیبیا میں ہیں ابو یوب انصاری استنبول میں ہیں ابو طلحہ انصاری جزائر روم میں ہیں ابو ویدہ بن جراح اردن میں ہیں اور ہم اور اور عقبہ ابن عامر مصر میں ہیں اور خالد ابن ولید شام میں ہیں فضل ابن عباس شام میں ہیں ابو دردہ شام میں ہیں بلال شام میں ہیں عبادہ بن سامت اردن میں ہیں شرابیل بن حسنہ اردن میں ہیں زرار ابن ازور اردن میں ہیں معاذ ابن جبل اردن میں ہیں عبد الرحمن بن معاذ اردن میں ہیں عبداللہ ابن رواحہ اردن میں ہیں زید ابن حارسہ اردن میں ہیں اور جعفر بن ابی طالب اردن میں ہیں اور یہ ایک لہر جا رہی یہ لہر جا رہی یہ صحابہ ہیں ان کی قبریں بنتی جا رہی اور اسلام پھیلتا جا رہا پھیلتا جا رہا پھیلتا جا رہا ان کے گھر چھوٹے اور ہم تک اسلام آیا اب ہم کہیں گھر چھوڑنا کہاں لکھا ہوا ہے جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں تو کیسے مسئلہ حل ہو نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوگا صحابہ کی زندگی پڑھو وہاں نظر آئے گا کہ کہاں پیدا ہوئے کہاں مرے تو تبلیغ وہ پرانا سبق ہے کوئی نئی کوئی نئی جماعت نہیں وجود میں آ گئی اپنا سمجھو اللہ کرو یا نہ کرو اپنا سمجھو اپنے ذمے تو سمجھیں ایک آدمی نہ نماز پڑھے نہ ذمے سمجھو وہ تو برباد ہو گیا میرے ذمے ہے میری کوتا ہے دعا کرے توفیق دے مل جائے گی کسی دن جی تبلیغ میرے ذمے ہے ہی ہو رہی دعا کرے اللہ معاف کرے توفیق مل جائے گی کہ ہمارے ذمے کوئی نہیں کہ بھی بچے اٹھا کے بھی بچے چھوڑ کے چلے جانا اور گھر چھوڑ کے چلے جانا اور بستر اٹھا کے چلے جانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے صحابہ کی زندگی اس میں لکھا ہوا ہے اتنے نام تو میں نے گنا دیے کہ کہاں کہاں دفن ہے کہاں پیدا ہوئے کہاں دفن ہوئے اور اور بھی بھی نظر آ جائیں جائیں گے گے مل فروخ رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کے پاس آئے کہنے ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے میں چلا جاؤں کہنے لگی میں حاملہ ہوں مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے کہنے لگی تو تیرا حمل اللہ کے سپرد یہ تیس ہزار درم ہیں یہ تو رکھ اور مجھے اجازت دے میں جاؤں اللہ کے راستے میں اس زمانے کی عورتیں آج کی طرح تو نہیں تھی نا کہ ہم نہیں جانے دیں گی انہوں نے اپنے حق یہ نہیں کہ ان کے حق نہیں تھے انہوں نے حق معاف کر دی کہ ہم معاف ہے آگے لے لیں گے بقول مولانا سعید خان صاحب کے کہ وہ کہتے رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہہ کے نکلتے تھے لوٹ گیا تو ہو جائے گی ملاقات نہیں تو جنت میں مل لیں گے اب یہ نکلے فروخ رحمت اللہ علیہ بیوی کو حاملہ چھوڑ کے کہاں ترکستان کی طرف ایک مہینہ ایک چلہ تین چلے ایک سال دو سال تین سال چار سال کوئی خبر نہیں فروخ کہاں گئے پیچھے بیٹا پیدا ہوا پروان چڑھا جوان ہوا اس کی جوانی ڈھل رہی یہ بچہ پروان چڑھ رہا وہ اپنے خاوند کی آس میں انتظار میں دیواروں کے ساتھ اس کی جوانی گزر رہی سیاہی سفیدی میں بدل گئی رونق جھریوں میں بدل گئی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی آس کا پنچھی پھر بھی نہ ڈوبا انتظار پھر بھی رہی کہ کبھی تو آئے گا کبھی تو آئے گا تیس برس گزر گئے پر روح کا پتہ ہی کوئی نہیں کبھی خبر آئے کہ زندہ ہے کبھی خبر آئے شہید ہو گیا ایک رات ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے لوگ عشاء پڑھ کے لوٹ چکے اور یہ اپنے گھوڑے پہ دل کی چال چلتے آ رہے ان خیالات میں غلطاں اور پیشاں پریشان حیران یہ کون ہے یہ وہ جوان ہے جو آج سے تیس برس پہلے نکلا تھا کالی داڑھی کے ساتھ آج لوٹا ہے سفید داڑھی کے ساتھ فروخ سوچ میں ہیں کہ بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی حاملہ تھی کیا ہوا تیس برس میں تو نسل ختم ہو جاتی ہے کوئی مجھے پہچانے گا بھی صحیح کہ نہیں پہچانے گا انہی خیالات میں اور انہی افکار میں ڈوبے ہوئے چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے گھر کا دروازہ پتہ نہیں کیسے کھلا رہ گیا تھا تو گھر کے اندر داخل ہو گئے گھوڑے سمیت جو اندر اور گھوڑے سے اترے گھوڑے کی آواز ہتھیاروں کی آواز ان کے بیٹے تھے ربیع وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دیکھا تو چاندنی میں ایک بڑے میاں گھوڑے کی لگام پکڑے ہتھیار سجائے کھڑے ہوئے ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی آگے بڑھ کر یوں ان کو گریبان سے پکڑا کہا بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو پردے دار گھر میں اب یہ بیچارے گھبرا گئے انہوں نے یوں سمجھا کہ شاید میں غلطی کھا گیا کسی اور گھر میں آ گیا تیس برس کہ لیں بیٹا معاف کر دینا میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے میں اپنا گھر سمجھ کے آ گیا تو انہوں نے نا ایک اور جھٹکا دیکھا اچھا شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے ایک غلط کام کیا ازرے گنا از گنا سے کہ تو گھر میرا ہے چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے کے چلتا ہوں اب یہ معذرت کر رہا ہے وہ غصہ دکھا رہا ہے اس آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی اوپر چوبارے پہ لیٹی ہوئی انہوں نے کھڑکی کھول کے جو دیکھا تو تیس برس کی ریل چلتے چلتے چلتے چلتے چند سیکنڈ میں تیس برس کی منزل طے ہوئی اور بوڑھے فروخ میں جوان فروخ کی جھلکیاں نظر آنے لگی اور ان کی چیخ نکل گئی تو انہوں نے گھبرا کے دیکھا میری ماں کو کیا ہوا ہائے نکلی کہا ربیا کہا جی اما کہا کس سے لڑ رہے ہو کہا کوئی اجنبی ہے پتا ہے کون ہے یہ اجنبی کا نہیں کہ یہ تیرا باپ ہے جس کے لیے نے زندگی گزار دی انتظار میں تیرا باپ ہے پاؤں میں پڑ اس کے گر گئے قدموں میں پاؤں چومنے لگے پاؤں پکڑ لیے معافی مانگنے لگے باپ بیٹا گلے مل رہے پڑھو کہانیاں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح گھر چھوڑے ہیں فجر کی اذان ہو گئی میاں بیوی کی کہانی چلتی رہی تیس برس کی کہنے لگے بیوی نے کہا وہ بیوی سے کہنے جو پیسے دیے تھے اس کا کیا کیا کہنے مسجد میں جا کے دیکھ لینا کہنے لگے ربیہ کہاں ہے کہنے لگے وہ تو پہلی اذان پہ چلے گئے تھے جب یہ پہنچے تو اذان نماز ہو گئی نماز ہو چکی تھی تو اپنی نماز پڑھی اور روزہ پر تشریف لائے سلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کہ اس وقت روزہ اطہر مسجد سے باہر تھا تو آ کر اپنی محبت میں تیس برس کی کزائیاں سلام پڑھتے رہے پڑھتے رہے اتنے میں جو نظر پڑی تو مسجد کھچ کھچ بھر چکی اور ایک نوجوان مسند میں بیٹھا درس دے رہا بینائی کمزور ہو چکی پہچان نہیں سکے کون ہے تو پیچھے ہو کے بیٹھ گئے سنتے رہے جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے بیٹا یہ کون ہے تو وہ کہنے لگے بڑے میاں چچا جان معلوم ہوتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں آپ ان کو نہیں جانتے مدینے کے امام کو نہیں جانتے کہ بیٹا میں ہوں تو مدینے کا آیا بڑے مدت کے بعد کہا یہ ربیہ ہیں مالک کے استاد ابو حنیفہ کے استاد سفیان سوری کے استاد سفیان بن اوینا کے استاد اور بن معین کے استاد اور یہ یہ ان کی تعریف جیسے کوئی عقیدت میں تعریف کرتا ہے نا تو انہوں نے کہا بیٹا لم تن تصب ہو تو نے نام تو بتایا اس کے باپ کا نام ہی نہیں بتایا عرب میں ہے باپ کا نام ساتھ بتاتے ہیں تو جذبے میں امام کہہ کر ربیہ کہہ کر نام نہیں بتایا کہ لم تن ہو الیہ تو یہ تو بتایا نہیں بیٹا کس کا ہے کہا چچا جان یہ فروخ کا بیٹا ہے اس کا باپ چلا گیا تھا اللہ کے راستے میں آج تک لوٹ کے نہیں پڑھو تاریخ چھوڑو اخباروں کا پڑھنا اور ناولوں کا پڑھنا چھوڑو تاریخ پڑھو پھر پتا چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے لیے کیسے گھر چھوٹے کیسے سہاگ اجڑے اور کلمہ کیسے دنیا میں پھیلا ایسے تو نہیں رضی اللہ عنہ بن گئے تھے مفت میں بن گئے قرآن پکار پکار کے بولا کہ جنت واجب ہوگی ایسے ہی اس تبلیغ کو ادھر ہم منسوب کر رہے ہیں اپنی طرف نہیں کر رہے ہیں ادھر ہے ادھر ہم بھی ادھر دوڑ رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی ادھر ہی دوڑیں ان کا لڑنا ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھا ان کا لڑنا ان کا قتال اسلام کے تبلیغ کے لیے تھا تبلیغ نہ ہو تو لڑنا بیکار ہے لڑنا تبلیغ کے لیے ہے نہیں مانتے تو صلح کرو نہیں صلح کرتے تو آ جاؤ پھر یا تم مرو گے یا ہم مریں تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے یہ میں نے تین گھنٹے اس لیے بات کی ہے کہ آپ کا میرے اوپر حق ہے میرا آپ پر حق ہے آپ جو اتنا مجمع آیا ہے میرے ذمہ میں آپ کے سامنے ساری بات رکھتا ہوں آپ کے ذمے کیا ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو تین گھنٹے بات ہوئی ہے اس میں کون سی بات ہے جو ہمارے مطلب کی نہیں جو آپ کے مطلب کی نہیں وہ آپ چھوڑ دیں میرا کلام وہی نہیں ہے اس میں خطا بھی ہوگی جو خطا ہے اس کو دفع کر دیں میں انسان ہوں میرے کلام میں زیادتی بھی ہوگی کمی بھی ہوگی غلط بھی ہوگا کچھ صحیح بھی ہوگا جو میں نے اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات نقل کی ہے وہ اللہ سو فیصد صحیح ہے سچ ہے جو میں نے اپنی کوئی ساتھ شرح کی ہے وہ ممکن ہے غلط بھی ہو سکتی لیکن یہ محنت آپ کے ذمے ہے تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ختم نبوت کی وجہ سے یہ سارا تبلیغ کی محنت کا خلاصہ ہے جو پوری دنیا میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے اب اس کو آپ جو مرضی درجہ دے لو ہم آپ کے سپرد کر دیتے ہیں فرض عین ہے فرض کفایا ہے سنت ہے مستحب ہے یا فضول ہے یا بدت ہے یا بیکار ہے خود فیصلہ آپ کر ضرورت لوگوں کو بڑی ہے پھر جاؤ میرے بھائیو پھر جاؤ بیٹھنا جرم سمجھو اپنے لیے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے ہمارا گھر گجرات نہیں ہے بھالیا نہیں ہے ملتان نہیں ہے خانے وال نہیں ہے جنت ہمارا گھر ہے یہ مسافر خانہ ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے کب تک رہنا ہے آخری جانا ہے تو یہ ساری جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہو رہی ہے ضروری ہے غیر ضروری ہے واجب ہے فرض ہے خود ہی درجہ دے لو ہم نے تو سارا موضوع آپ کے سامنے رکھ دیا اور ساری دنیا کی ضرورت رکھ دی کیلیفورنیا ہماری جماعت گئی مستورات کی لاس اینجلس میں جب ہم نکلنے لگے تو اور جیسے مردوں کی جماعتیں نکلتی ہیں عورتوں کی جماعتیں اپنے محرم کے ساتھ پردے کے ساتھ ساری شرائط کے ساتھ تو میری بیوی رو رہی میں نے کہا کیوں رو رہی ہو کہنے لگی عورتوں نے رولا دیا مقامی عورتوں نے کیا ہوا کہا جب ہم چلنے لگی تو سب رونے لگیں کہنے لگی اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ تمہاری وجہ سے ہمیں ہدایت اللہ نے دی ہے اب تم چلی جاؤ گی تو ہم دوبارہ گمراہی میں لوٹ جائیں گی اللہ الجہاد کی سڑائی علماء اکرام اور مجاہدین کی جہادی تقاریر اور جہادی ترانوں کے لیے اسلامک ڈیجیٹل ساؤنڈ پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر